وقفا على عباده الذين اصطفى پچھلی دفعہ ختم نبوت پر میں نے کچھ عرض کیا تھا اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ برحق تھے آپ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے اس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کرا دیا کہ دو لفظ پکے یاد رکھنا کہ وہ دجال ہے کذاب ہے لیکن حضرت کی پیش گوئی کے مطابق ایسے جھوٹے نبی ہوتے رہے مسلمہ کذاب سے ابدا ہوئی اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی لڑی کی ایک کڑی تھا میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں ختم نبوت کا مسئلہ اور احادیث متواترہ میں اتنا واضح ہے کہ مسلمانوں میں کبھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا تو اس نے کچھ عجیب و غریب مغالتے دینے شروع کیے ترمنی شریف میں حدیث پاک ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی آئے گا لا رسول آبادی و لا نبیا اور فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا سوائے مبشرات کے اچھا خواب کسی کو اپنے بارے میں آ جائے یا کسی دوسرے کے بارے میں آ جائے اسی میں کش الہام اور کرامات شامل ہے اس حدیث کا معنی اب انہوں نے اس طرح بگاڑا کہ گویا نبوت کی ایک قسم باقی ہے حالانکہ اسی حدیث میں آگے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے بعض روایات میں چالیسواں جز فرمایا بعض میں سترواں جز فرمایا لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے اس کو یوں بگاڑا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نو من انواع نبوت باقی ہے یعنی نبوت کی ایک قسم باقی ہے حالانکہ قسم میں اور جز میں بڑا فرق ہے کسی چیز کے اجزاء میں سے کوئی جز پایا جائے تو اس پر کل کا اطلاق نہیں ہوتا مثال کے طور پر خواب تو چالیسواں حصہ ہے نا ساتواں جز ہے سترواں جز ہے لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ انسان چار چیزوں سے بنا ہوا ہے پانی مٹی آگ اور ہوا اب کہیں مٹی کا ڈھیر ہو تو کوئی نہیں کہتا مرزا محمود بیٹھا ہے حالانکہ یقین ایک جز تو ہے نا انسان کا کہیں آگ جل رہی ہو تو کوئی نہیں کہتا مرزا قادیانی ہے حالانکہ آگ یقین انسان کا ایک جز تو ہے نا اس طرح آپ ابھی نماز پڑھ کر تشریف لائے کوئی صرف اللہ اکبر کہہ لے اور کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اگرچہ اللہ اکبر نماز کا ایک جز تو ہے لیکن اس کو آپ نمازی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے پرانے پاک میں لفظ قارون آتا ہے فرعون آتا ہے لیکن کہیں لفظ قارون اور فرعون لکھا ہو تو آپ یہ نہیں کہتے قرآن لکھا ہوا ہے تو غلام احمد قادیانی نے یہ دھوکہ دیا کہ جز جو ہے اور اجزاء کو انواع بنا لیا اور پھر یہ کہا کہ جاز نبوت کی ایک نو باقی ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کا لفظ حضرت کے بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے قرآن پاک کی قطعی آیات اور متواتر احادیث جو ہے اس کا اس نے خراب کیا تو مقصد یہی ہے مبشرات باقی ہے نبی اور غیر نبی میں اب امتیاز یہی رہ گیا مبشرات الہامات اور مکاشفات اولیاء اللہ کو بھی ہوتے ہیں کرامات ان کی ہاتھوں پیزا پر بھی ظاہر ہوتی ہیں لیکن وہ نبی نہیں کہلاتے تو پھر نبی کی تعریف میں اصل جو اس کے ساتھ خاص ہے وہ احکام شریعہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ پر وہی ہوئی تھی یا نہیں وہ او ہے نا علا ام موسا لیکن اس وہی کے باوجود ان کو نبیا نہیں مانا گیا اور شہد کی مکھی کی طرف بھی وہی ہوئی وہ اوہا ربوں کا علا نہل لیکن اس کے باوجود اس کو نبی نہیں مانا گیا کیونکہ نبوت کے لیے وہ وہی شرط ہے جس میں آکام شریعہ ہو امر یا نہیں ہو حلال یا حرام کے مسائل ہوں آکام شریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے آکام ہوں جن کا نفع یا نقصان انسان کو آخرت میں ملنا ہے نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر کامل ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے نا نماز نہیں پڑھتا اس کا کامل جو اس کی سزا ہے وہ آخرت میں ہی ہوگی تو اس لیے مبشرات اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے اولیاء اللہ میں مبشرات تو باقی ہیں لیکن وہی تشریح باقی نہیں اس لیے ان پر نبی کا لفظ نہیں بولا جاتا تو نبوت کے لیے اور ولایت میں ایک امتیاز تو ہے آکام شریعہ کی وہی کا اور دوسرا امتیاز ہے تحدی کا حضرت ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ شرافی کا اکبر میں فرماتے ہیں اتحدی فرو دا نبوا کے کرامات اور یہ اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن وہ ولی اس کرامت پر تحدی اور چیلنج نہیں کر سکتا کہ آؤ اس قسم کا تم بھی دکھاؤ کرامت کوئی کیونکہ این ممکن ہے کہ اسی وقت اسی دور میں سو اولیاء اللہ کے ہاتھ پر وہی کرامت دار ہو جائے لیکن نبی اپنے معاوضے پر چیلنج کر سکتا ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ نبی کا معجزہ ساری امت کو جھکانے کے لیے ہوتا ہے اور پیر کی کرامت صرف اپنے مریدوں کے لیے ہوتی ہے کہ اس ان کے دل میں ان کی عظمت بیٹھ جائے ذرا اس لیے نبی کے ہاتھ پر اس زمانے میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ خرقیات اس زمانے میں کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتا اس لیے نبی کو حق ہوتا ہے وہ چیلنج کرے تحدی کرے لیکن ولی چیلنج نہیں کر سکتا این ممکن ہے کہ کئی اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر وہ بات ظاہر ہو جائے تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بنیاد ہی ساری اسی پر رکھی تھی ختم نبوت کے انکار پر کیونکہ وہ کہتا تھا کہ سچا دین وہی ہے جس میں اللہ تعالی سے بات چیت ہو سکے مکالمہ اور مخاطبہ ہو سکے باقی جو دین تھے ان میں نبی کی تابع داری سے لوگ ولی بن جاتے تھے غوث بنتے تھے کتب بنتے تھے محدث بنتے تھے فقی بنتے تھے لیکن ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ نبی کی تابع داری سے انسان نبی بھی بن سکتا ہے تو یہ اس کا ایک دھوکہ تھا اس لیے وہ ختم نبوت کا مسئلہ چونکہ اس کے لیے نہایت پریشان کون تھا اندازہ لگائے کتنے سخت الفاظ میں اس کے خلاف لکھتا ہے یہ زمینہ براہی نیم دیا حصہ پنجم کا سفر تین سو چھ کا فوٹو اسٹیٹ ہے میرے ہاتھ میں لکھتا ہے وہ دین دین نہیں ہے اور وہ نہ وہ نبی نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالی سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے وہ دین لانتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وہی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور خدائے حیو قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومی دی ہے اور کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانا کا زیادہ مستق ہوتا ہے اب دیکھیے ایک طرف تو اس دین کو جو ختم نبوت کا قائل ہے یہ شیطانی دین کہتا ہے لانتی دین کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ اسی دین پر عمل کر کے مجھے اللہ نے نبوت عطا فرما دیے تو لانتی دین پر عمل کرنے سے تو لانتے ملا کرتی ہے نا شیطانی دین پر عمل کرنے سے تو شیطنت ملا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کے ہاتھوں سے خود ایسی باتیں لکھوا دیتے ہیں یوکر بون البیوتا بھی وہ جس عورت کا ذکر آتا ہے نا کہ سارا دن سوت کاٹتی تھی اور رات کو سارا توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی تو مرزا قادیانی کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے کہ بڑے زور شور سے تانا بانا بنتا ہے اور آخرت میں پھر اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے اب اس میں اگر مخاطبات الہیہ اور مکالمات سے مبشرات مراد ہے تو اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا لیکن صرف مبشرات جو ہے وہ اس کو نبی نہیں بننے دیتی اس کے لیے تو حکام شریعہ کی ضرورت ہے نا اس لیے اب وہ ایسے دین کو لانتی دین قرار دے رہا ہے جو ختم نبوت کا قائل ہے جس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہی شریع وہی نبوت منقطع ہو چکی ہے اور وہ دین صرف اسلام ہے جس نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے اور کسی دین نے یہ اعلان کیا ہی نہیں تو ایک طرف اسلام زندہ دین ہے میں اسلام کی صداقت پر کتابیں لکھتا رہا ہوں اس لیے مجھے چندہ اکٹھا کر کے دو اور دوسری طرف اسی دین کو لانتی اور شیطانی دین کہہ رہا ہے اسی کے اگلے صفحے پر لکھتا ہے یہ تین سو بارہ صفحے پر پس ہے بد اور اور قسمت قوم وہ وہی نعمت ہے جو مکالمات و مخاطبات الہیہ ہے جن کے ذریعہ علوم غیب حاصل ہوتے ہیں اور خدا کی تائیدی قدرتیں ظہور میں آتی ہیں اور خدا کی وہ نصرتیں جن پر وہی الہی کی مہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس مہر سے شناخت کیے جاتے ہیں اس کے سوا کوئی ماں بہل امتیاز نہیں دیکھو دھوکہ دے رہا ہے معابل امتیاز میں نے سمجھایا ہے کہ ولی اور نبی میں آکام شریعہ اور تحدی دو چیزیں معابل امتیاز ہیں یہ صرف مکالمات اور مخاطبات الہیہ کو ہی کہہ رہا ہے اور خطاب تو محدث سے بھی ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں گے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے ان کی رائے کے مطابق خدا تعالیٰ کی وہی نازل ہو جایا کرتی تھی تو اس لیے محدث جو ہوتا ہے وہ مبشرات کی مد والا ہوتا ہے نبی نہیں ہوتا تو معابل امتیاز یہ غلط لکھ رہا ہے دو چیزیں ہیں ایک آکام شریعہ اور دوسرے تحدی اور چیلنج یہ ہے مابل امتیاز نبی اور غیر نبی میں اور جب تم خود مانتے ہو کہ جو خدا دعاؤں کو سنتا ہے بس ہے سست ایمانوں اور دلوں کے اندو جبکہ وہ سن سکتا ہے تو کیا بول نہیں سکتا اور جبکہ سننے میں اس کی کوئی حد کے عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اس کی حد کے عزت ہو گئی ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہام الہی پر مہر لگ چکی ہے ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی سنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے اور اب خدا نوزب اللہ سمن بکمن میں داخل ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہے یہ زمینہ نم دیا حصہ پنجم صفحہ تین سو بارہ دیکھیے اس بے باقی اور اس کفر کے ساتھ یہ اس طرح بکواس کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے یا چند ایک کی سنتا ہے کیا خیال ہے اپنی ساری مخلوق کی سنتا ہے مشکا شریف میں آپ نے پڑھا نا کہ ایک پیغمبر اس تسکا کے لیے تشریف لے جا رہے تھے بارش کے لیے دعا مانگنی ہے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی ٹانگے اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کر رہی ہے اور ان کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا قبول فرما لی ہے اور بارش آنے والی ہے جلدی واپس چلے جائے تو اللہ تعالیٰ چیونٹی کی بھی سنتا ہے کہ آج جس طرح سب کی سنتا ہے بولتا بھی اللہ سب کے ساتھ ہے وہی نبوت بھی سب پر نازل کرتا ہے تو اب جس جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے وہ اللہ کے بارے میں یہی بکواس کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا تو ہے مجھ سے باتیں نہیں کرتا تو یہ صرف خرافات ہیں اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ سب کی سنتا ہے اور چیونٹی تک کو پتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے وہ تو چیونٹی سے بھی گئے گزرے ہیں نا بیچارے تو آج کل نئے نئے مسئلے چھڑتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو چیونٹی تک جانتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شرم فرماتے ہیں ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتے لیکن آج کل یہ بھی مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ جی دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے تو مقصد یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ تو میں نے پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا اس نے جو اجزاء پر ختم نبوت کا اطلاق کیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے شربت بنفشے میں چینی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب کوئی چینی کی بوری پڑی اور کہے کہ شربت بنفشہ ہے تو آپ اس بات کو مان لیں گے اجزاء جو ہے ان پر اطلاق کل کا نہیں ہوا کرتا ایک بال کسی کا گرا ہوا اور کہے کہ یہ انسان ہے مکمل تو یہ بات قطن غلط ہے اب مرزا قادیانی کا یہ تو بات اس کے بارے میں واضح ہو گئی کہ نہ اس میں دین تھا نہ کوئی اور چیز تھی وہ تو ایک سیاسی فراڈ تھا انگریز نے اس کو کھڑا کیا تھا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کہ چندہ بھی مسلمانوں سے لینا ہے پیسے بھی مسلمانوں سے بٹورنے ہے اور پھر اسلام ہی کے خلاف سارا کام کرنا ہے تو اس کے لیے اس نے مناظروں کا ڈھانگ رچایا کبھی ہندوؤں سے کبھی سکھوں سے کبھی مسلمانوں سے کبھی عیسائیوں سے اور مناظرے میں اس کا طریقہ کیا تھا کہ کھڑا ہو کر ان کے بزرگوں کو گالیاں بکتا تھا اور کچھ نہیں اس کو آتا تھا تو وہ جواب میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ وسلم کو گالیاں بکتے رہتے تھے میں قادیانیوں کو چیلنج دیا کرتا ہوں کہ کافر ہر زمانے میں دنیا میں موجود رہے ہیں نا لیکن جتنی گندی اور زہریلی کتابیں مرزا کے زمانے میں حضور پاک کے خلاف لکھی گئی ہیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں یہ نہ اس سے پہلے لکھی گئی اور نہ جس دن وہ بد وقت مر گیا اس کے بعد کسی نے ایسی گندی کتابیں لکھی ہیں یہ رنگیلا رسول اس قسم کی کتابیں جو ہیں جن میں نبی اقدسم کو خوب گالیاں بکی ہندوؤں نے عیسائیوں نے یہودیوں نے آخر مرزا قادیانی سے پہلے بھی دنیا میں ہندو بستے تھے ان میں مناظرے بھی ہوتے تھے کئی مناظرے چھپے ہوئے موجود ہیں لیکن وہ بات دلائل کی ہوتی تھی گالیوں کی نہیں ہوتی تھی مرزے نے یہ نیا انداز اختیار کیا کہ منازع کی بنیاد گالی پر رکھ دی گئی اب خود مرزا بھی اس کو مانتا ہے یہ اس کی کتاب آریہ دھرم کا سی صفحہ ہے اس میں لکھتا ہے اور بہتوں نے اپنی بد ذاتی اور مادری بد گہری سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے یہاں تک کہ کمال خباشت اور اس پلیدی سے جو ان کے اصل میں تھی اس سید المعصومین پر سراسر دروگوئی کی راہ سے زنا کی تہمت لگائی اگر غیرت مند مسلمانوں کو اپنی موسم گورنمنٹ کا پاس نہ ہوتا تو ایسے شریروں کو جن کے افطرا سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے وہ جواب دیتے جو ان کی بد اصلی کے مناسب حال ہوتا مگر شریف انسانوں کو گورنمنٹ کی پاسداریاں ہر وقت روکتی ہیں اور وہ تمانچہ جو ایک گال کے بعد دوسری گال پر عیسائیوں کو کھانا چاہیے تھا ہم لوگ گورنمنٹ کی اطاعت میں محب ہو کر پادریوں اور ان کے سے اکسائے ہوئے آریوں سے کھا رہے ہیں یہ سب بردباریاں ہم اپنی موسم گورنمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں اور کریں گے کیونکہ ان احسانات کا ہم پر شکر کرنا واجب ہے جو سکھوں کے زوال کے بعد ہی خدا تعالی کے فضل نے اس مہربان گورنمنٹ کے ہاتھ سے ہمارے نصیب کیے اور نہایت بدزادی ہوگی اگر ایک لہذا کے لیے بھی کوئی ہم میں سے ان نعمتوں کو فراموش کر دے جو اس گورنمنٹ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو ملی ہیں بلا شبہ ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیر خائی میں فدا ہے اور ہوگا اور ہم گائے بانا اس کے اقبال کے لیے دعا گو ہیں یہ مرزا قادیانی کے اپنے کرم کی تحریر ہے ایک طرف تو اس گورنمنٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ اسی گورنمنٹ نے پادریوں کو تھا نا کہ اسلام کے خلاف تقریریں کرو اور ساتھ آریوں کو تو کہتا ہے کہ پادریوں نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جنا کار تک کہا اور ایسی ایسی گالیاں دی جو پہلے کبھی نہیں دی گئیں لیکن پھر ہم بھی گورنمنٹ کا احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ہم پر واجب ہے کہ ایسی گورنمنٹ کا احترام رکھیں اور اس سے خروج نہ کریں اس کے خلاف کوئی بات نہ کہیں تو امبیا یہ تھا اس کے مناظروں کا اصل حال کہ اصل اس کا یہی تھا کہ یہ حکومت برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے اب ادھر پادری چار گالیاں بکیں گے ادھر یہ کہے گا میں نے مناظرہ کرنا ہے مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کرے گا اور پھر جا کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دے گا بس یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ کسی طریقے سے ان پادریوں کو تو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا اس کو حکومت کی طرف سے بھی اور مسلمانوں سے بھی اکٹھے کرتا تھا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں خود مرزے نے یہی لکھا ہے اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کے بعد پادریوں اور عیسائی مشریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص پرچہ نور شاہ میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئی اور ان کے مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا چور تھا زناکار تھا اور سدا پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا لڑکی سے مراد حضرت زینب وہ لیتے ہیں نا بہو جو ہے اور وہی ہمیں جھوٹا تھا لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کیا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے نہیں مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاثری الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائے اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو یعنی میں جو عیسائیوں سے مناظرے کرتا ہوں ان کے خلاف کچھ سخت تحریریں لکھتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ وہ جب حضرت پاک کو گالیاں بکتے ہیں تو میرے پاس کوئی ایمان ہے جس میں جوش آ جاتا ہے اور مجھے حضرت کی خلاف ایسی باتیں اچھی معلوم نہیں ہوتی بلکہ مجھے جوش اس بات پر آتا ہے کہ ان کی تحریریں پڑھ کر مسلمانوں کو غیرت نہ آ جائے اور وہ کہیں حکومتیں برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں اس لیے ان کے اس جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر میں بھی کہتا کچھ سخت الفاظ لکھ دیا کرتا ہوں لکھتا ہے ان مباحثات کی کتابوں سے ایک یہ بھی مطلب تھا کہ برٹش انڈیا اور دوسرے ملکوں پر بھی اس بات کو واضح کیا جائے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو مباحثات کے لیے آزادی دے رکھی ہے کوئی خصوصیت پادریوں کی نہیں کہ یہ جو میں عیسائیوں کو گالیاں دیتا ہوں کتابوں میں تو پھر دوسرے اسلامی ملکوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حکومت برطانیہ ہم پر کوئی سختی نہیں کرتی ہم ان کے مذہب کے خلاف لکھتے ہیں تو پھر بھی حکومت برطانیہ ہمیں کچھ نہیں کہتی تاکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ حکومت برطانیہ اسلام کی مخالف نہیں ہے ہاں ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے جس طرح چاہے لکھے جس طرح چاہے کرے تو تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال شکتی سے بدزمانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھی جن میں کسی قدر بالمقابل شکتی تھی کیونکہ میرے کانشنس نے کتھی طور پر مجھے فتوا دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہے یعنی حضرت پاک کی توہین کر سن کر غصہ آنا یہ وحشت ہے غیرت نہیں ہے اس کا وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہے ان کے غاز و غزو کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلا باقی نہیں رہتا سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی کہتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوا اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزارہ مسلمان جو پادری اماد الدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے یک دفعہ ان کے اشتعال فروغ ہو گئے کہ ان میں جو جوش آیا تھا حکومت کے خلاف وہ جوش ختم ہو گیا اور حکومت کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا حکومت میں امن امان باقی رہا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے آج بھی جتنے باطل فرقے اٹھ رہے ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے وہ عیسائیوں وغیرہ کے خلاف دو تقریریں یاد کر لیتے ہیں اور مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی عیسائیوں کے خلاف تقریر ہو رہی ہے اسلام کی صداقت بیان ہو رہی ہے مقصد کیا ہوتا ہے علماء سے ان کو دور کرنا کہ دیکھو مولویوں نے آپس میں مولوی لڑتے ہیں یہ کافروں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ان کے لیے دیکھو ہم کام کر رہے ہیں آپ پھر اس بہانے مسلمانوں سے چندہ بھی اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور جو انگریز کا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے کو علماء سے دور کر دیا جائے تاکہ یہ دین پر پکے باقی نہ رہ سکے تو وہ مقصد بھی ان کا پورا ہوتا رہتا ہے اور یہی بس ہوگا جی مولوی آپس میں لڑتے ہیں اور ہم دیکھو عیسائیوں سے لڑتے ہیں ہم ہندوؤں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں کافروں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں اب اس کا ایک نمونہ کہ یہ عیسائیوں کے تقریر کیسے کرتا تھا لکھتا ہے اگر انبیاء علیہ السلام تقوا کا نمونہ نہ دکھلاویں دکھلاویں تو اور کون دکھلاوے گا وہ جو میں نے عیسائیت کے بارے میں اس کی بیان کی ہے وہ تریاکل القروب کتاب ہے اس کی سفا چار سو نوے اور یہ ہے نور القرآن اس نور سے آپ بھی جی فائدہ اٹھائے اگر انبیاء علیہ السلام تقوا کا نمونہ نہ دکھلا دے تو اور کون دکھلاوے گا جو خدا ترسی سے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے وہی سب سے بڑھ کر تقوا بھی اختیار کرتا ہے وہ بدی سے اپنے دور رکھتا ہے وہ ان راہوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں بدی کا اہتمال ہوتا ہے مگر آپ کے یسو ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام یسور صاحب کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک اس کے حال پر رومیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا انداز ہے کیا یہ مناسب تھا کہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز اور نخرا سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے اطر سے اس کے سر پر مالش کرتی اگر یسوع کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک قصبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناسے کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے دیکھو یسوع کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کے ارادہ سے روکنا چاہا کہ ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں مگر یسو نے اس کے چہرہ کی ترش روئی سے سمجھ لیا کہ میری اس حرکت سے یہ شخص بیزار ہے تو رندوں کی طرح یعنی بدماشوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پایا گیا سبحان اللہ یہ کیا عمدہ جواب ہے یسوع صاحب ایک زنا کار عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی نیک وقت ہے دعو خدائی کا اور کام ایسے بلا جو شخص ہر وقت شراب سے سرمست رہتا ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہا ہے اور کنجریوں سے میل جوڑ رکھتا ہے اور کھانے میں بھی ایسا اول نمبر کا ہے کہ جو لوگوں میں یہ اس کا نام ہی پڑ گیا ہے کہ یہ کھاؤ پیو ہے اس سے کس تکوار نیک بختی کی امید ہو سکتی ہے ہمارے سید و مولا افضل الانبیاء خیر نصفیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی دیکھیے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاک دامن اور نیک وقت ہوتی تھی اور بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے مگر کون مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا جو ان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے کبھی ہاتھ لمبے کر کے سر پر عطر مر رہی ہے خود میں تماشا کر رہی ہے یہ یسو صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں اور ترفہ یہ کہ عمر جوان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جوان شراب پینے کی عادت اور پھر مجرد یعنی شادی بیوی بھی نہیں ہے ساتھ پاس اور ایک خوبصورت کسبی عورت سامنے پڑی ہے جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے اور اس پر کیا دل ہے کہ اس کسبی کے چھونے سے یسو کی شہابت نے جنبش نہیں کی تھی افسوس کے یسو کو یہ بھی میسر نہ تھا کہ اس فاسپا کا فاسکا پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا کم وقت زانیہ کے چھونے سے اور ناز و ادا کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہوں گے اور شہوت کے جوش نے پورے طور پر کام کیا ہوگا اسی وجہ سے یسو کے منہ سے یہ بھی نہ نکلا کہ اے حرام کار عورت مجھ سے دور رہے اور یہ بات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت طوائب میں سے تھی اور زنا کاری میں سارے شہر میں مشہور تھی نور قرآن صفحہ چار سو اڑتالیس اور چار سو انچاس یہ ہے اس کا طریقہ کہ بجائے عیسائیوں کی تردید کرنے کے عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کر رہا ہے چاہیے تو یہ تھا نا کہ عیسائیوں کی تردید کرتا ان کے جو غلط مسئلے ہیں وہ تسلیش کے قائل ہیں کفارے کے قائل ہیں ابنیت کے قائل ہیں اور جو ان میں شرارتی اور بدماشیاں ہیں ان باتوں کی تردید کرتا تو عیسائیت کی تردید ہوتی لیکن چندہ لیتا تھا عیسائیت کی تردید کے بہانے اور گالیاں دیتا تھا عیسا علیہ السلام کو پھر جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مرزا خود بھی تو مسیح مسیح ہے نا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیح کی خوب اوپر آیا ہوں تو اگر واقعتاً مسیح علیہ السلام معذ اللہ ایسے تھے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی میں ساری آتے یہ ہونی چاہیے نا کیونکہ وہ مسیل مسیح جو ہے البتہ لاہور سے ایک لسٹ شائع ہوئی تھی اس زمانے میں اخبار میں کہ فلاں شراب کی دکان سے اتنے شرابیوں نے پیسے ابھی تک ادا نہیں کیے تو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی تھا کہ اتنی بوتلیں شراب کی اس کے ہاں گئی ہیں اور اس نے قیمت ادا نہیں کی باوجود بار بار پوچھنے کے اس لیے ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچیں تاکہ دوسرے لوگ ان کو سودا دے کر اس مصیبت میں نہ پڑ جائے وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ کوئی خان صاحب ادھر آئے پنجاب میں تو بھوک لگی تھی واقفیت تھی نہیں تو ایک حلوہ بیچنے والا بیٹھا تھا بازار میں کے اب یہ بیٹھا کافی دیر دیکھتا رہا کہ حلوہ اس نے سامنے رکھا ہوا ہے اور کھاتا نہیں پھر سوچا شاید یہ بیچارہ اندھا اس کو پتا نہیں اس کے سامنے حلوہ رکھا ہے اٹھ کے آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے یوں ہاتھ پھیرنے لگا پوچھا کیا بات ہے کہ تو اندھا ہے کہ نہیں پھر تجھے نظر نہیں آتا یہ حلوہ ہے اور تو کھاتا نہیں کہ خان صاحب اگر میں حلوا کھا لوں تو میں تو مارا گیا کیونکہ میں کھا تو پیسے کہاں سے پورے ہوں گے اچھا،, اچھا حلوہ کھانے سے آدمی مر جاتا ہے اچھا پھر مجھے مر لینے دو آج اس نے بیٹھ کے سارا کھا لیا اب وہ کہے پیسے دو وہ کہے میں تو خود مر رہا ہوں تو نہیں کہا تھا کہ حلوہ کھانے سے آدمی مر جاتا ہے اب وہ کھینچ کھانچ کے دو چار اکٹھے ہوئے اس کو تھانے لے گئے تو اس کے پاس تھا کیا کہ تھاندار لے کے دیتا کسی کو اس نے کہا نے کہ اس سے کیا لینا ہے البتہ یہ ہے کہ اس کو گدے پر سوار کر کے بازار میں پھراؤ اور یہ اعلان کر دو کہ اس سے کوئی سودا نہ اس کو سودا نہ دے پیسے اس کے پاس نہیں ہے اگر آج کے بعد کوئی شکایت تھانے آئی تو تھانے دار ذمہ دار نہیں ہے پیسے دلانے کا کیونکہ میں کہاں سے دلاؤں گا اس کو گدے پر سوار کر لیا پیچھے بچے لگ گئے بجانے لگے کچھ چیزیں خیر وہ سارے پھرتا رہا جب وہ فارغ ہوئے تو گدے والے نے کہا کہ وہ جو سواری کی اس کے پیسے اس نے کہا پیسے اس سے لو تھانے دار سے مجھ سے لینے ہیں جب واپس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان ملک چون است ملک کے خوب است بہت اچھا ملک حلوہ خوردن مفت است و سواری خر مفت وہ فوج تفلا مفت و ڈم ڈم مفت وہ جو پیچھے تبلے بجا رہے تھے تو پاکستان ملک کے خوب بست کرتے تو جس طرح اس کو تھانے دار نے کہا تھا نا کہ اس کو ذرا پھراؤ اس طرح مرزا قادیانی یعنی جو پیسے نہیں دیتا شراب پی کر اس کے بارے میں بھی باقاعدہ اعلانات چاہے ہوئے کہ یہ سودا لے لیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا اب میں نے پچھلی طرح بھی ارد کیا تھا کہ اس نے عوام کو ایک ایسے دھوکے میں ڈالا کہ باقی سارے دین مردہ ہیں اور دین اسلام زندہ ہے زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس میں مبشرات اور مخاطبات الہیہ باقی ہے ہندوؤں میں اب کسی کو کوئی الہام نہیں کشپ نہیں کسی کے ہاتھ پر زار نہیں ہوتی عیسائیوں میں ایسا نہیں ہے یہودیوں میں ایسا نہیں ہے اب وہ کہتا کہ سب سے زیادہ مکالمات اور پیشگوئیاں میری پوری ہوتی ہیں جو دلیل صداقت ہے تو اس پر اس کی دو پیشگوئیاں جو ہیں صرف اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اس نے انیس سو ایک میں یہ کتاب لکھی ہے تریاک القلوب اس وقت لوگ اسے بہت کچھ کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا کہ میں نبی بھی ہوں غوث بھی ہوں کتب بھی ہوں ولی بھی ہوں مجدد بھی ہوں محدث بھی ہوں یہ سب کچھ اب دلیل سے بات اس کو آتی نہیں تھی تو اس لیے اس نے پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تین سال کے اندر میرے لیے کوئی نشان دکھائے گا معاوضہ دکھائے گا تین سال کے اندر اور اس کی ایک عجیب عادت تھی کہ ایک پیشگوئی کر دیتا کہ بھئی پہلے پیش گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیں گے وہ خدا کی اور اس کا نام بھی اللہ نے بتا دیا کہ بشیر ہوگا اللہ کی قدرت وہ بشیرہ ہو گئی تو اس پر پھر اس نے شور مچایا لوگوں نے کہ دیکھو بھئی یہ تو تیری پیشگوئی غلط نکلی تو کہتا تھا اسلام زندہ دین ہے پھر کہا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس عمل میں ہوگا آئندہ ہو جائے گا تو اگلی دفعہ قدرت خدا کی کہ بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام اس نے بشیر رکھا اور خوب پیشگوئیاں کی کہ یہی وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں پیشگوئی آئی تھی کہ وہ بڑی عمر والا ہوگا اس کے بادشاہ اس کی پوشاک سے خوشبوئیں تلاش کریں گے اور برقیں تلاش کریں گے اس کے ذریعے سے دین اسلام چاروں کونوں میں دنیا میں پھیل جائے گا خوب ایک مہینہ اشتہار بازی ہوتی رہی کہ میری پیشگوئی پوری ہو گئی وہ اشتہار بازی ختم ہوئی تو ایک ہی مہینہ نہیں گزرا تھا کہ بشیر مر گیا وہ بشیرہ آئی تھی وہ بھی مر گئی اور بشیر بھی مر گیا بعد میں تو اس کا پھر طریقہ تھا کہ ایک آگے پیش گوئی تاکہ اگلی پیش گوئی کی طرف دھیان لگ گیا لوگوں کا پچھلی کوئی نہ پوچھے کہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اب اس کا انداز دیکھو کہ کس انداز میں کہتا ہے اے میرے قادر خدا تو جانتا ہے اے میرے قادر خدا تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیا اور مجھے مفتری سمجھا میرا نام کافر اور کذاب اور دجار رکھا گیا مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دل آزار باتوں سے مجھے ستایا گیا میری نسبت یہ بھی کہا گیا کہ حرام خور لوگوں کا مال کھانے والا وعدوں کا تخلف کرنے والا حقوق کو طلب کرنے والا لوگوں کو گالیاں دینے والا عہدوں کو توڑنے والا اپنے نفس کے لیے مال کو جمع کرنے والا اور شریر اور خونی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو خود ان لوگوں نے میری نزت کہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے طے اچھے اور اہل عقل اور پرہیزگار جانتے ہیں یعنی خود یہ بتا رہا ہے کہ پرہیزگار مسلمان میرے بارے میں یہ عقیدے رکھتے ہیں اور ان کا نفس اس بات کی طرف مائل ہے کہ در حقیقت جو کچھ میری نسبت کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اب دیکھیے نا مانتا ہے کہ جو پرہیزگار مسلمان ہیں ان کی اکثریت میرے بارے میں یہی خیال رکھتی ہے اب کہتا ہے مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے شروع ہو تیرا فیصلہ منظور ہے بس اگر تو تین برس کے اندر جو جنوری انیس سو عیسوی سے شروع ہو کر دسمبر انیس سو دو عیسوی تک پورے ہو جائیں گے میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی آسمانی نشان نہ دکھلاوے اور اپنے اس بندہ کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور مفسد ہے دیکھو کیسی سرفسگیر یاد ہے اس کو تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے طے صادق نہیں سمجھوں گا اور ان تمام تم تو الزاموں اور بہتانوں کا اپنے طے مسداق سمجھ لوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال کھا گیا لوگوں کا خونی ہے قتل کرواتا ہے چور ہے ڈاکو ہے ایسا ہے ایسا ہے اب یہ جواب دیتا ہے کہ تین سال کے اندر اندر کوئی ظاہر ہوگا اگر ہو گیا تو وہ موزہ گویا چورن کا کام کرے گا نا کہ سارا مال لوگوں کا ہوا ہزم ہو جائے گا اس سے اور جو قتل وغیرہ کرائے تھے جو جرم کیے تھے وہ موزہ چورن کی طرح ان سب کو ہضم کر دے گا اب ان کا نام نہ لینا اور اگر وہ موزہ اور نشان ظاہر نہ ہوا تو پھر میں جھوٹا ہوں پھر میں چور بھی ہوں حرامی بھی ہوں زامی بھی ہوں بدکار بھی ہوں بدماش بھی ہوں مفسد بھی ہوں سب کچھ ہوں کہتا دیکھ میں تیری جناب میں آج جاننا ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تو ایسا ہی کر اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے کافر اور کاظم نہیں ہوں تو ان تین سال میں جو اخیر دسمبر نو سو انیس سو دو تک ختم ہو جائیں گے کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں تبھی سے میری روح دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے اور میں نے اپنے لیے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے اب یہ تین سال گزر گئے آسمان پر تو کیا زمین پر بھی کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے اس لیے جب اس نے وہ صرف صغیر لکھی ہے تو پکا یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ وہ کافر تھا دجال تھا قذاب تھا مفسد تھا خائن تھا حرام خور تھا یہ ساری باتیں خود اس کے بعد اس سے بیان سے ثابت ہو گئیں قادیانی لوگ جو کوشش کیا کرتے ہیں جی حیات مسیح پر مناظرہ ہو فلاں مسئلے پر مناظرہ ہو ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس مسئلے میں ان کے پاس کچھ دلائل ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی عوام کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھیں گے نبی پاسن کی حدیث پڑھ کر کوئی غلط سل ترجمہ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں قرآن کو مانتے ہیں یہ ہمارے نبی پاک کی حدیثیں پڑھتے ہیں نبی پاک کو مانتے ہیں ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مرزا تھا ہی پنجاب کا نبی اس نے کتابیں اردو میں لکھی ہیں تو ان کتابوں سے فیصلہ ہونا چاہیے نا جس کو ہر اردو دان سمجھے اب یہ جو میں نے عبارتیں پڑھی ہیں ہر اردو ان کا مطلب سمجھ سکتا ہے بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ اگر تین سال کے اندر مرزا قادیانی کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نشان ظاہر کر دے جس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل نہ ہو تو کہتے ہیں کہ پھر تو جو کچھ میں نے کسی کا مال کھایا ہے شراب پیا ہے وہ چور اس کو ہضم کر دے گا معاف ہو جائے گا سب کچھ اور اگر نہ ہو تو میں ایسا ہی بدکار ہوں ایسا ہی لانتی ہوں ایسا ہی سب کچھ ہوں تو اب دیکھیے یہ اردو میں باتیں ہیں ہماری کوشش اسی لیے یہی ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں اس کی بات کتابوں سے فیصلہ کیا جائے کہ وہ کیا کہتا تھا یہ کتابیں انہوں نے اردو دانوں کے لیے اس نے لکھی تھی اور اردو دان ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے خاص دیہات میں ہی کیوں نہ رہتا ہو اور وہ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ مرزے کی یہ عام فہم باتیں لوگوں کے سامنے نہ آئے سے اس کا جھوٹا ہونا بالکل واضح اور دوپہر کے سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے اس طرح یہ عبداللہ آتم کے بارے میں جنگ مقدس میں ہے کہ وہ پندرہ دن عیسائیوں سے مناظرہ ہوتا رہا اب نہ یہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا تھا نہ وہ ان کی کسی بات اس کی کسی بات کا جواب دیتے تھے تو انہوں نے آخر طریقے فیصلہ عیسائیوں نے عجیب رکھا کہ وہ کہتے تھے تیرا دعویٰ ہے کہ میں مسیح مود ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کا موضا تھا کہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا تو وہ ایک جنازہ لے آ کہ اچھا اس کو زندہ کرے لنگڑے چلنے لگتے تھے ایک لنگڑا لے آئے اندھے ان کی آنکھیں روز ایک اندھا لے آئے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے ایک کوڑا لے آئے کہیں سے جا کے کوڑی کہ اس پر ہاتھ پھیرو تاکہ یہ تندرست ہو جائے تو جتنے موجات قرآن پاک میں اور انجیل میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہیں وہ ایک ایک آدمی ہر نو میں سے لے آئے کہ بھائی اس پر اپنی مسیحائی دکھاؤ اور پھر ہم تجھے مان لیں گے کہ تم مسیح ہے اب وہاں مسیحائی کہاں تھی وہ تو کشمیر کے راجا نے اس کو خط بھی لکھا تھا کہ اگر ہندو تھا وہ کہ اگر تو مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو میں تجھے مسیح مان لوں گا ہندو راجا نے لکھا اس نے لکھا کہ پہلا مسیح مردے زندہ کرنے آیا تھا میں زندوں کو مارنے آیا ہوا ہوں یہ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ تیرا پلا وزیر اتنے سال تک مر جائے گا اس نے کہا کہ پھر یہ تو پیش گوئی کی ایسی پیش گوئی نہیں ہے کسی کو قتل کروا دینا یا ایسا زہر دلا دینا اب جب پندرہ مہینے گزر گئے پندرہ دن اور کوئی فیصلہ نہ ہوا اور وہ لے آیا کہ یہ ایماندار ہو تو ضرور لگڑوں اندو بہروں کو اچھا کرو یہ لکھا ہے اس نے خود تو کیا پھر اس کے بہانہ یہ بنایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آج مشورہ کروں گا پھر اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے وہ کل بیان کر دوں گا تو کہتا ہے آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جبکہ میں نے بہت ہی تجر اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس عمر میں فیصلہ کر اور ہم آج بندے بندے ہیں تیرے فیصلے کے سوا کچھ کر کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے دونوں فریق کون سی عبداللہ آتم اور مرزا قادیانی جو فریق آمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور آج انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر پندرہ ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت دار ہوگی اور اس وقت جب یہ پیشگوئی ظہور میں آوے گی بعض اندھے سجا کے کیے جائیں گے اور بعض لگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالی کے جھوٹ پر ہے اور وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بس بسائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں مجھے زلیل کیا جائے روح سیاہ کیا جائے میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے مجھ کو پھانسی دیا جائے ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا ضرور کرے گا ضرور کرے گا زمین آسمان ٹل جائے پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی اب نہ پھنسنے کی جگہ نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لانتوں سے زیادہ مجھے لانتی قرار دو لیکن اگر میں سچا ہوں تو انسان کو خدا مت بناؤ تو رائت کو پڑھو کہ اس کی اول اور کھلی تعلیم کیا ہے تو اب دیکھیے یہ اردو کے ساری اس کی باتیں ہیں اور ہر اردو دان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر پندرہ مہینے کے اندر اندر عبداللہ آتم بسزائے موت ہاویہ میں چلا جائے مر جائے تو پھر مرزا سچا ہوگا اور دین اسلام بھی سچا ہوگا اور اگر پندرہ سال میں پندرہ مہینے میں عبداللہ آتم نہ مرے تو پھر مرزا کذاب ہے دجال ہے سارے شیطانوں سے بڑا شیطان ہے سارے لانتیوں سے بڑا لانتی ہے اس کا منہ کالا کیا جائے اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے تو یہ اردو عبارتیں ہیں اور یہ بالکل واضح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس پیش گوئی کے مطابق عبداللہ آتم پندرہ مہینے میں مرتا تو کجا یہ بھی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی کہ اس کو ان پندرہ مہینوں میں بخار ہی ہوا ہو یا سر درد ہی ہوا ہو تو اس لیے یہ اتنی وعدے بات ہے کہ اس سے اس کے جھوٹے ہونے پر مور لگ جاتی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی ایسی اردو کی کتابیں لوگوں کے سامنے رکھ کر پوچھا جائے کہ بھی اب آ کر اس کے جھوٹے ہونے میں تمہیں کیا شک ہے اس کے شیطان ہونے میں کیا شک ہے میرا تو اس بات پر اتنا پکا ایمان ہے کہ کوئی لفظ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا وہ سارے لانتیوں سے بڑا لانتی تھا وہ قذاب تھا مفسد تھا خائن تھا یہ جتنے الفاظ اس نے کہے ہیں نا ہم اپنی طرف سے نہیں تو ب لکھائے تو کہ جو اس نے یہ ہار پرویا ہے تو یہ اپنا پرویا ہوا ہار اس کے گلے میں ڈال کر صرف یہی کہتے ہیں کہ حق و حقدار رسید کہ جس کا حق تھا نا اس کو یہ ہار پہنچ گیا ہے وہ لانتی بھی ہے بدکار بھی ہے شیطان بھی ہے سب کچھ ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان باتوں کو سامنے رکھے جو اردو میں ہے اور مرزا کابیا میں لکھی ہوئی ہے تو ختم نبوت کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا اور عام طور پر وہ لوگ اسی مسئلے پر لوگوں کو زیادہ پریشان کرتے رہتے ہیں کیونکہ بیچاروں کا دو تین مسئلوں کا دین ہے اس سے زیادہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں قادیانیوں سے آپ سو سر پٹکیں کہ مرزا قادیانی کی سیرت پر منازع کر لو وہ کس قسم کا آدمی تھا وہ نماز کیا کیسے پڑھتا تھا اس کی نہ نماز نہ اس کا ایمان کہتے نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی حیات اور وفات پر میں نے ایک مناظر پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا جیسے مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمتہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اڈے میں مسجد تھی میں نے کہا چلو دو رقط نماز پڑھ لے تو تین آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک کہتا تھا علیہ السلام فوت ہو گئے وہ دو کہتے تھے نہیں ہوئے میں نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ کے میں بھی قریب ہو گیا کہ یہ خبیر سے ان کو خراب کر رہا ہے تو میں نے پاس بیٹھ کر حرانی سے پوچھا بھی کون فوت ہو گیا ہے وہ کہیں گے جی علیہ السلام اچھا فاتحہ پڑھ لو تو میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور وہ تینوں میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے مجھے پہچانتے تو نہیں تھے میں کہا اچھا بھی فاتحہ پڑھو لو مجھے تو پتہ نہیں چلا فوت ہو گئے ہیں ہاتھ اٹھا کے میں نے منہ پر پھیر لیے ان کا چھ اگلی بات بتاؤ کیا ہے وہ تو فوت ہوگا نا اگلی بات کرو کیا ہے کہ جی مرزا صاحب مسیح مود ہے میرے صاحب کیسے مسیح مود ہے کہ علیہ السلام جو فوت ہو گیا پھر کون مسیح ہوگا میں نے کہا میں بھی بیٹھا ہوں مسیح تو کیسے مسیح کہا عجیب بات ہے ایک کافر مسلمان مسیح نہیں بن سکتا کافر نہیں بننا کم وقت نے اگر مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اور کوئی مسیح بننا ہے تو مسلمان نہیں بن سکتا نبی کا وارث کوئی کافر ہی بنے گا کم وقت اب وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی جاننے والا ہے مولانا بڑے عجیب آسان لطیفوں میں مسئلہ سمجھایا جایا کرتے تھے ادھر فرمانے لگے کہ ایک نمبردار آج کل تو خیر نمبرداروں کی وہ قدر نہیں جو پہلے ہوتی تھی پورے گاؤں کے مالک سمجھے جاتے تھے آج کل تو ممبر آ گئے نا ان کی جگہ پر جاب کو پگڑی باندھی ہوئی تو راہ چھوڑا ہوا اور جا رہا ہے جی، گلی میں سے لوگ سلام چودھری صاحب سلام علیکم بڑی عزت ہے تو ایک میراسن جا رہی تھی اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن بڑا رنگین ہوتا ہے اس کے دل میں آیا کہ میں بھی ایسا ہوں نا مجھے بھی لوگ سلام کیا کریں دل میں آیا تو اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ کون ہے سارے لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں کھڑے ہوتے ہیں بڑی عزت ہو رہی ہے اب بیٹا یہ نمبردار ہے اچھا۔ اس نے کہا کہ اما جب نمبردار مر جائے گا پھر کون نمبردار بنے گا کہ اس کا بیٹا نمبردار بنے گا لکھا کہا کہ اگر وہ بھی مر گیا پھر کہ پھر کوئی اس کی خاندان میں سے اور جو ہوگا وہ نمبردار بنے گا کہا کہ امی اگر سارا خاندان ہی اس کا مر گیا پھر اب ماں سمجھی کہ اصل میں یہ تو نمبرداری کا امیدوار ہے بیٹا میرا تو اس نے کہا بیٹا ساری دنیا کے نمبردار بھی مر جائے تو میراسن کا بیٹا نمبردار نہیں بنے گا تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بفرض محال عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کا وشال ہو جائے نا کہ سٹی دا بیٹا کہ نبی نہیں بن سکتا مسیح مود نہیں بن سکتا مرزا غلام احمد قادیانی نہیں تو کہنے لگے جی اس پر بات ہو میں نے کہا فائدہ کیا ہوگا اس پر بات کرنے کا یہ بات ہم عیسائیوں سے کریں گے نا عیسا علیہ السلام زندہ ہیں یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جی جب وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کی جگہ مسیح کون ہوگا میں نے کہا یہ پکی بات ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا جو مسیح ہوگا تم مرزا قادیانی کو شریف انسان ثابت کر دو شریف انسان چلو مسلمان نہ ہی صحیح تو پھر بھی ہم مان لیں گے کچھ تھا وہ وہ تو شریف انسان ہی نہیں تھا سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا اور عجیب بات ہے کہ ہم اس کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ شریف شریف انسان سمجھتے ہیں اور تو کہتا ہے اس کو مسیح مہود مان لو مہدی مہود مان لو تو پہلے اس کے شریف انسان ہونے پر بحث ہوگی تو شاید پہلے میں نے لطیفہ سنایا تھا تو ایک جگہ مناظرہ تھا مرزائیوں اور مسلمانوں کا تو ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اسٹیشن ماسٹر جو تھے وہ بڑا افسر جو ریل کا تھا وہ قادیانی تھا تو اس نے وہ گاڑیاں لیٹ کروا دی جس پر علماء نے پہنچنا تھا گاڑیاں چھ چھ گھنٹے لیٹ ہو گئی مرزائیوں کو بتا دیا کہ تم چلے جاؤ وہاں وہ پہنچ گئے جناب وہ گاڑی آئے تو علماء حضرات پہنچے نا وہاں گاڑیاں لیٹ کرا دی اس نے بڑے پریشان مرزائی شور کے لاؤ کون ہے مناظر تمہارا لاؤ اور پھر نوجوان اور زیادہ جذباتی ہوتے ہیں وہ کچھ غصے میں بھی ہوں کہ ہمارے مولویوں نے کیا کیا وہ بھی ایک دن پہلے آ جاتے انہیں تو پتہ نہیں گاڑی لیٹ ہو جانی ہے اب جب دیکھا کہ مرزائی جو ہیں یہ بہت شور مچا رہے ہیں تو ایک ماسٹر صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ اچھا بھی میں مناظرہ کرتا ہوں اب مسلمان کہیں کہ تو کیا مناظرہ کرے گا نہ کبھی سنا نہ دیکھا مناظرہ میں کرتا ہوں ہمارے جو مناظر نہیں پہنچے میں مناظرہ کروں گا ٹھیک ہے کوئی نہیں آتا چلو بھائی تو ہی کر لے وہ کھڑا ہوا اور کتنا وقت ہے ابھی تقریر کا کہ دس دس منٹ تقریر ہوگی اس نے دس منٹ میں جو بھی اسے گالی آتی تھی ساری گالیاں مرزے کو دیں دی کہ مرزا دجال تھا کتا تھا بئیمان تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا پورے دس منٹ اس نے گالیوں پر لگا لیے اور اچھی لچھے دار مکوی با گالیاں جن کو کہتے ہیں اب مسلمان بیچارے منہ نیچے کر کے بیٹھے اور مرزائی اچھل رہے ہیں تو ہم بتائیں گے نا کہ یہ مناظر تمہارے ایسے گندے آدمی کو مناظرے کے لیے آئے ہو تو ماسٹر صاحب دس منٹ گالیاں دے کے بیٹھ گئے پہلی تقریر ختم ہو گئی ان کی مرزائی مناظر کھڑا ہوا ہاں، کہ مسلمانوں تمہارے پاس کوئی شریف آدمی نہیں جس کو مناظرے کے لیے لاؤ دیکھو اس نے ایک بات بھی کو صحیح کی کوئی شریف آدمی لاؤ مناظرے کے لیے ماں صاحب کھڑے ہو گئے الحمدللہ میں جیت گیا میں جیت گیا میں جیت گیا میں جیت گیا میں جیت گیا شور مچا رہا ہے مسلمان بھی پریشان ہے کہ جیت کس بات پر گیا کہا میں نے صرف دس منٹ گالیاں بکی ہیں اور ان کے مناظر نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شریف آدمی نہیں اور جو مرزا ستر سال گالیاں بکتا رہا میں نے صرف مرزے کو گالیاں دی ہیں اس نے آئمہ کو گالیاں دی حضرت علی کو صحابہ کو گالیاں دی نبیوں کو گالیاں دی تو دس منٹ گالیاں بکنے والا اگر شریف انسان نہیں ہوتا تو ستر سال گالیاں بکنے والا کیسے شریف انسان ہو سکتا ہے تو تمہارا تو نبی شریف نہیں تھا سرے سے مسلمان تو خوش ہو گیا مرزائی بس اعلان شروع ہو گیا کہ بھائی واقعی جیت گیا کہ جو دس منٹ گالیاں بکے جب وہ شریف نہیں ہے تو جو ستر سال گالیاں بکے کہتے میں نے صرف اسی کو گالیاں بکی جو کذاب دجال تھا اور وہ تو نبیوں تک کو بہتر رہا تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھائی بڑے قرآن کو مانتے ہیں یہ حالانکہ ان کا قتل قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے اس لیے میں تو پھر پہلے اسی پر بحث کیا کرتا ہوں کہ مرزا قرآن کو نہیں مانتا تھا اگر قرآن کو ماننے کا مطلب یہی ہے جو مرزے نے سمجھا کہ جہاں آیا محمد الرسول اللہ ولہ دینا ماہو اس وہی الہی میں مجھے محمد کہا ہے رسول بھی یعنی حضور پاک والی آیت اپنے اوپر فٹ کر لی نا کہ اللہ نے میرا نام آسمانوں پر محمد رکھ دیا ہے محمد رسول اللہ تو اگر یہی فلسفہ جو مرزے نے استعمال کیا ہے کوئی اور استعمال کرے اور مرزے کی بیوی کے پاس چلا جائے کہ آسمانوں پر میرا نام غلام احمد ہے اس لیے تو میری بیوی ہے چل میرے ساتھ وہی فلسفہ جو مرزا حضور پاک کے بارے میں استعمال کر رہا ہے تو اگر مرزے کی بیوی اس کے ساتھ چل دے تو مرزا مان لے گا اس بات کو نہیں مانے گا نا اچھا جب وہ کہے گی آسمان پر جاؤں گی پھر دیکھ لیں گے اس وقت تو زمین پر ہی ہو نا تو زمین پر تیرا نام غلام احمد نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ نے آسمانوں پر میرا نام یہ رکھ دیا ہے اس لیے مرزائی کو قابو کرنے کے لیے تو پھر یہی طریقہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے ترجمہ بھی وہی ہوگا جو مرزا قادیانی نے کیا تو یہ براہ رحم دیا کتاب ہے مرزا قادیانی کی اس کا سفا تین سو تیرہ ہے اس میں لکھتا ہے ہو ارسل رسول ہل و دین الحق کے لے یو زہراہ الدین کلے یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے اس عید کا معنی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے گا غلبہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک دلیل اور برہان سے اور دوسرا سیف و سنان سے دلیل اور برہان سے گدبا تو حضرت کے اپنے زمانے میں ہو گیا اسلام کو سب پت اور سیف و سنان سے صحابہ کے دور میں ہو گیا کہ تمام مذاہب کو فتح کر لیا گیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو غلبہ کاملہ ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس لحظ پر یاد رکھنا ہے دوبارہ جب مسیح اسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اختار میں پھیل جائے گا تو دوبارہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہی مسیح آنا ہے جو ایک بار پہلے آ چکا ہے کوئی بہروپیہ مسیح نہیں آنا تو دیکھو مرزے نے خود پرانے پاک کی عیسائد سے ثابت کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے ان کے زمانے میں دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا دوبارہ وہی مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے جو پہلے آئے تھے تو ہو جی ارسدہ رسول ہُو بل ہدا دین الحق لے یو زہرہ الدین کلے اس سے مسیح کا دوبارہ آنا کس دلال سے ثابت ہے چار قسمیں ہوتی ہیں نا عبارت النس اشارت النس دلالت النس اقتضاء النس تو کیا خیال ہے عبارت النس میں ہے یہاں کہ مسیح دوبارہ آئے گا پھر اقتضاء النس سے یہ ثابت کر رہا ہے مرزا کیونکہ ایک زمانے میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا کوئی کافر نہیں ہوگا اور یہ بھی احادیث متواترہ میں آ رہا ہے کہ وہ زمانہ مسیح علیہ السلام کا ہوگا تو چونکہ اس آیت میں غلبے کا ذکر ہے کہ دین غالب آ جائے گا تو اس غلبے کے سے پتا چلے گا کہ وہ زمانہ آئے گا جب مسیح علیہ السلام آئیں گے پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے کوئی کافر نہیں رہے گا اور اسلام ایسا غالب آئے گا کہ کفر کا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا اب یہ مرزا قادیانی نے خود قرآن پاک کی آیت پیش کر دی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس قرآن سے ہم نے یہ مسئلہ ثابت کر دیا یہ دوسری کتاب ہے توضیح مرام وہ تو قرآن سے دلیل تھی یہ حدیث سے ہے اس کے باون صفحے پر لکھتا ہے اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار تاریخ کی کتابوں سے کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود انصری کے ساتھ مثالی روحانی وجود کے ساتھ نہیں اسی وجود انصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں ایک یوہنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسو بھی کہتے ہیں ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیح بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث سے نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں تو اس وقت تک مرزے کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ عیسائی یہودی مسلمان تینوں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی واپس آئیں گے جو پہلے آئے تھے دنیا میں تو قرآن کے ساتھ حدیث سے بھی مرزا نے مان لیا کہ احادیث میں بھی بلکہ پہلے دین بھی یہ بات مانتے ہیں اور پھر یہ حدیثیں بھی معمولی نہیں متواتر ہیں ازالہ ہم صفحہ چار سو پر لکھتا ہے بس یہ کمال درجہ کی بے نصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یک نقد تمام حدیثوں کو ساکت اعتبار سمجھ لیں اور ایسی متواتر پیش گوئیوں کو جو خیال قرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھیں اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھیں بمد موضوعات داخل کر دیں جس کو سب نے بل اتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحا میں پیشگوئیاں سہا میں لکھی گئی ہے کوئی پیشگوئی اس کہ ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو انجیل بھی اس کی تو مصدق ہے اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالی نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بکرا اور حصہ نہیں دیا اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کال اللہ اور کال رسول کی عظمت باقی نہیں رہی اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالا تر ہو اس کو محالات اور ممتانیات میں داخل کر لیتے ہیں اب دیکھیے قرآن پاک خود متواتر ہے اور قرآن پاک سے بھی مسیح علیہ السلام کی حیات پر مرزا قادیانی نے دلیل پیش کر دی جس سے با اقتضاء نس مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا اور دوبارہ دنیا میں آنا ثابت ہو رہا ہے احادیث سے بھی مانا اور اس حدیث کو اعلی درجہ کی متواتر قرار دے دیا خود ہی کہ یہ متواترات میں سے حدیث ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ یہ پیش کوئی وہ ہے جو پہلی کتابوں میں کہ موجود تھی اور تورات انجیل بھی اس پیشگوئی کی تصدیق کرتے ہیں اس وقت تک مرزا حیات مسیح کا قائل تھا اس لیے ساری باتیں مانتا تھا اب یہ آئین کمال آتے اسلام کا ایک حوالہ بھی یاد رکھنے والا ہے سفا پانچ سو سینتالیس اس میں اپنی کتابوں کا ذکر کرتا ہے البراہین جس کا میں نے حوالہ پڑھا التوزی جس کا حوالہ حدیثوں کے لیے پڑھا الزالہ یہ جس کی پیش گئی جس میں پیشگوئی کو متواتر قرار دیا اور فتح الاسلام فتح الاسلام میں وہ اس وقت فوٹو اسٹیٹ میرے پاس نہیں ہے یہ لکھا ہے اس نے کہ یہ بالکل یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور باقی سارے دین مٹ جائیں گے اگر میں فوت ہو گیا اور دنیا میں کسی دین کا کوئی آدمی بھی باقی زندہ ہو تو میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا یعنی مسیح مرزے کے مرنے سے پہلے نہ دنیا میں عیسائیت کا وجود رہنا تھا نہ یہودیت کا نہ ہندو مت کا نہ بدھ مت کا نہ جین مت کا نہ سکھوں کا نہ پارسیوں کا نہ مجوسیوں کا کسی کا بھی اگر کوئی ایک کافر بھی کسی اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر جو کافر ہے وہ زندہ رہے اور مرزا مر جائے تو مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے یہ بات اس نے اپنی کتاب فتح الاسلام میں لکھی ہے اب یہ چاروں کتابوں کا نام لکھ کر آگے بڑی عجیب بات لکھتا ہے تل کا کتبن یہ وہ کتابیں ہیں یمزر و الا کلو مسلم مسلم بیان المحبت ول مبتت کہ جو مسلمان ہے وہ ان کتابوں کو بڑے محبت اور پیار سے دیکھتا ہے وہ یم تاف میں معرف اور ان کے معارف جو اس میں مسائل لکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے مجھے قبول کرتا ہے وہ یوسد کو دعوت ہی میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اللہ ضروریت البغائے اللہ زینا ختم اللہ علا قروب بہم اللہ یک بلون ہاں جو کنجریوں کے بیٹے ہیں وہ ان کتابوں کو نہیں مانتے نہ براہین کو نہ توضیح مرام کو نہ فت الاسلام کو اور نہ ہی ازالہ ازالحام کو اور وہ لوگ نہیں مانتے جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کر دی ہوئی ہے تو بھی کھیلنے کا وقت بعد میں آئے اب دیکھیے میں نے ان ہی چاروں کتابوں سے حیات مسیح کا مسئلہ ثابت کر دیا ہے نا ایک براہی نیم دیا جس کے نہ ماننے والا کنجری کا بیٹا ہے اس نے تو بتا دیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ مسیح اسلام زندہ ہے دوسری توضیح مرام جس کا نہ ماننے والے کو مرزا کنجری کا بیٹا کہتا ہے اس میں لکھا تھا کہ احادیث اور پہلی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسیح السلام جشت انصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تیسری فتح اسلام کہ مرزے کی موت نہیں آئے گی جب تک ساری دنیا میں صرف اسلام باقی نہ رہ جائے اور چوتھی ازالہ ہم جس میں مسیح علیہ السلام کی دوسری آمد کی حدیثوں کو نہایت متواتر اور اعلی درجے کی متواتر قرار دیا گیا ہے اب یہ چاروں باتیں اگر مان لی جائے تو مرزے کی دعوت بالکل ختم ہو جاتی ہے اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا تو اب دیکھیے جب مرزا اور مرزائی اب خود ہی ان کو چھوڑ گئے ان کتابوں کو تو اب ان کے کنجری کے بیٹے ہونے میں کسی کافر کو بھی شاید شک نہیں رہا ہوگا کیونکہ مرزا کاد یعنی نے لکھا ہے نا کہ جو ان کتابوں کو نہیں مانتا ان کے مسائل کو تسلیم نہیں کرتا ایک تو کنجری کا بیٹا ہے اور دوسرا اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے تو اس لیے سارے قادیانی جو ہیں وہ اپنے نبی کے فیصلے کے مطابق کنجری کے بیٹے ہیں خود مرزا بھی کنجری کا بیٹے بن گیا تھا اور سب کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اب وہ اندر سے کفر ان کا باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے اسلام کی کوئی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا جو مسئلہ ہے یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے ہی حل کر دیا تھا بعد میں جب مسیح بننے کا شوق آیا تو پھر اس نے قرآن پاک کے معنوں کو بدلنا شروع کر دیا سارا زور ہوتا ہے وہ از کال اللہ یا عیسا انی متوفی کا بر آپ کا الیا کہ متوفی کا کا معنی ہے موت کہ میں تجھے موت دوں گا اب اگر موت دوں گا کا معنی ہو تو پھر بھی موت ثابت تو نہ ہوئی ایک وعدہ ہی ہے نا ابھی موت دینے کا لیکن اس کا عجیب انداز تھا کہ ایک مناظرے میں کہنے کے جی متوفی کا کمانا کیا ہے میں نے کہا مرزا قادیانی سے بتا دیتے ہیں کیا ہے تو اس نے براہ نعم دیا حصہ اول میں حصہ کے حرم میں یہی لکھا ہے اس کا مانا از کال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کہ میں اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا متوفی کا کا معنی ہے پورا کرنا پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوؤں سے بھی ٹکر لی تھی نا تاکہ مسلمان چندہ اور دیں گے کہ بڑا کام کر رہا ہے تو پنڈت لیک رام سے اس کی ٹھن گئی یہ پشاور کا رہنے والا تھا پنڈت لیک رام بھی آگے سے اکڑ بیٹھا اس نے اس کی کتابوں کا رد لکھنا شروع کر دیا تقزیب ابراہیم مرزا کلیات آریہ مسافر وغیرہ تو اس پر پنڈت لیکھ رام کو قتل کر دیا گیا تو لیکھ رام کے وارسوں نے قتل کا مقدمہ مرزا قادیانی پر پرچہ دے دیا کہ اس نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ مارا جائے گا تو ہمیں یقین ہے کہ اسی نے اس کو مروایا ہے تو کہتا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت بطور الہام نازل کی و عز قد اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و را کا الیا یہ ساری بات وہ اپنی کتاب سراج منیر میں لکھتا ہے اور پھر نیچے ترجمہ کیا کرتا ہے اور جب اللہ تعالی نے کہا اے عیسیٰ مراد یہ آجز ہے مرزا انی متوفی کا میں تجھے بال بال بچا لوں گا بار بار بچا لوں گا اب دیکھیے یہاں جب اپنے لیے متوفی کا اگر ہو جاتے اس کا معنی کیا بال بال بچا لوں گا اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی آتا ہے پھر مانا کرتا ہے تجھے مار دوں گا تو ایک مناظرے میں میں نے یہی بات کہی کہ جی توفی پر بحث کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہو تو بحث ہو چکی ہے پہلے ہم مرزا قادیانی سے ہاں جی اس کا معنی کیا ہوتا ہے میں نے کہا کب کب کا کیا مطلب میں نے کہا یہ لفظ مرزے کے لیے یا مان اور ہوتا ہے ایشانے کے لیے نہ آنا آئے تو مانا اور ہوتا ہے جس جس شخص کے لیے لفظ استعمال ہوگا مانے بدلتے جائیں گے لوگ سارے کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ ہو گیا ہے ہو سکتا تو الگ بات ہے اب میں نے سراج منیر جو تھی وہ کھول کر سامنے رکھ دی وہ اردو میں ترجمہ خود اس نے لکھا تھا متوفی کا لفظ بھی سب کو نظر آ رہا تھا تو میں نے کہا اب جب اس کے لیے کہتا ہے مجھے اللہ نے ہی اس کا اللہ یا عیسائی متوفی کا تو پڑھو ترجمہ کیا ہے کہ میں تجھے بال بال بچا لوں گا اب وہ لوگ جو تھے دیکھنے لگے اردو کی کتاب تھا میں اردو میں تھا نا تو اسی بات پر پانچ قادیانی الحمدللہ الحمد للہ مسلمانوں دیکھیے ہمیں تو یہی رول کہتے رہے اس کا معنی عیسا مر گیا مر گیا مر گیا اور یہ جب اپنے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے خود تو کہتا ہے بچ گیا بچ گیا بچ گیا عجیب آدمی ہے یہی اصل وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے غلط سر ترمی ہوتے رہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں اور اس کی کتابیں سامنے پیش نہ ہوں کیونکہ اس کی کتابوں میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں دیکھیے اسی مسئلے میں انجام آتھم میں لکھتا ہے انجام آتم میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ تو آتا ہے لن نہ فیقم نہ مریم حاکمن عدلن تو نزول کا اگرچہ حقیقی معنی اوپر سے نیچے اترنا ہے لیکن اس کا مجازی معنی مہمان بھی ہوتا ہے نزیل مہمان کو کہتے ہیں تو اس لیے یہ دلالت قطع ہی نہیں رہی حالانکہ اس میں کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے کہ جب ان کا آسمان پر جانا ثابت مان رہا ہے تو آسمان سے اترنے کا معنی یہی ہوگا کہ اوپر سے نیچے آ جائے گا زمین پر اور تو اس میں بات ہی کوئی نہیں لیکن اب ان ساری حدیثوں کو ختم کرنے کے لیے شرط لگا دیے کہ رجوع کا لفظ دکھا دو نزول کی بجائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ رجوع ہو کہ وہ رجوع کریں گے کیونکہ رجوع کا لفظ اسی معنی میں آتا ہے کہ جو پہلے آیا تھا وہی دوبارہ آئے گا اس لیے اس میں کوئی سی مجازی معنی کا احتمال نہیں پھر بڑے زور سے لکھتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ رجوع دکھا دے تو میں جھوٹا میری ساری کتابیں جلا دی جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سچا ہونا زندہ ہونا ثابت ہو جائے گا جب اس کا زندہ ہونا ثابت ہو گیا تو میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا اب تفسیر در منصور میں دوسری جلد میں تیسرے صفحے پر حدیث لمبی موجود ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نجران کے پادریوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے تو اس مناظرے کا ذکر ہے اس کے بعد یہودیوں کا ذکر ہے تو اس مناظرے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا تو جہاں اور درائل دیے کہ مسیح خدا نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں مسیح علیہ السلام کھاتے تھے اللہ تعالیٰ پیتا نہیں مسیح علیہ السلام پیتے تھے اللہ تعالیٰ بول براج سے پاک ہے مسیح علیہ السلام بول براج فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے مسیح علیہ السلام سو جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ ہے مسیح علیہ السلام کئی دفعہ پریشان بھی ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتے مسیح علیہ السلام بیمار بھی ہو جاتے تھے یہ سارا ذکر کرتے اللہ حضور پاک فرماتے ہیں ان اللہ حی اللہ یموت بے شک اللہ زندہ ہے اور اللہ کو موت نہیں آئے گی اور آگے کیا فرمایا ان یا تی علہ الفنا بے شک عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی سے صاف ہو گیا کہ جس وقت یہ مناظرہ ہو رہا ہے مس نبوی میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ فرمایا کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اب عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے رد میں حضرت پاک یہ دلیل بیان فرما رہے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوتے تو یہ زیادہ وزنی دلیل تھی اس سے کہ تم کہتے عیسا خدا ہے وہ دیکھو تمہارے خدا کی قبر بنی ہوئی مر گیا ہوا ہے یعنی اس کا مرا ہوا ثابت کر دینا زیادہ وزنی دلیل تھی نا لیکن اللہ کے پیغمبر یہ نہیں فرمایا کہ وہ مر چکا ہے فرمایا ان عیسا یا تی علیہ الفنا پھر یہود سے اسی مسئلے پر جب آپ کی بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا ان عیسا لم یمت ان راج ان علیکم قبل یومل کے کہ بلا شک و شبہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف رجوع کرنے والے ہیں اب دیکھیے مرزا قادیانی کا چیلنج تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی رجوع کا لفظ ہمیں دکھا دے پھر میں جھوٹا میری ساری کتابیں جلا دو انجام آتم میں اس نے یہ بات بار بار لکھی ہے اور ہم رجوع کا لفظ دکھاتے ہیں لیکن کوئی مرزائی مرزے کی کتابیں جلاتا نہیں آتا ہم کہتے ہیں ان کی کتابیں جلا دو اور اس کو جھوٹا کہو تو کوئی بھی اس بات کو لکھ کے دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوتا تو اصل میں ہم تو آپ کو سمجھانے کے لیے سنا رہے ہیں نا ان سے تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کتاب دکھائی جائے انجام آتم کہ مرزا نے یہ لکھا ہے اب پہلے تحریر ہو جائے کہ اگر ہم رجوع کا لفظ دکھا دے تو تم مرزے کو جھوٹا لکھو گے اور چوک میں رکھ کر مرزے کی کتابیں جلاؤ گے تو پھر ہم دکھانے کو تیار ہیں اس کے بعد پھر کوئی آدمی دکھائے تو کوئی فائدہ بھی ہونا میں ایک دن بازار گیا تو ایک کاد یعنی کوٹ کی جیب میں اس کے کشتی نو تھی تو بات جو کسی مسلمان سے کر رہا تھا وہ میں نے بھی سوچا کہ یہ تو مرزائی ہے کم وقت مبلغ ہے کوئی شرارتی کر رہا ہوگا تو میں بھی چلا گیا اسی دکان پر ان کی مرزائیوں کی دکان تھی کہ مرزا صاحب مسیح موت تھے ان کا وہ کیسے مسیح موت تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو ان کی قبر میرے ساتھ بنے گی روزہ پاک میں اور اس حدیث کی مرزے نے تصدیق کیا ہے کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے تو جیسے ہم حضور پاک کی قبر پاک وہاں دکھا سکتے ہیں اس سے یقین ہو گیا کہ حضرت کا وشال ہو گیا اب بکر صدیق کی قبر دکھاتے ہیں عمر فاروق کی قبر دکھاتے ہیں ہم تو مسیح علیہ السلام کی وفات اس دن مانیں گے جس دن ہمیں مدینہ منورہ میں روزہ پاک میں کوئی مسیح علیہ السلام کی قبر دکھا دے گا کیونکہ ہمارے نبی پاسم تو بڑا آسان اور عام فہم فیصلہ فرما گئے نا کہ وہ پینتالیس چالیس سال ٹھہریں گے اور شادی بھی کریں گے بیوی بھی ہوگی وہ یدھ فانو آئی تھی قبری اور یہاں میری قبر میں میرے مقبرے بھی ان کو دفن کیا جائے گا تو نے کہا ہم تو اس دن مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں جس دن مدینہ منورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر روزہ پاک کے ہاتھے میں آپ ہمیں دکھا دیں اب یہ بات بڑی عام فہم تھی مجھے کہنے لگا کس کتاب میں میرے صاحب نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک کی قبر کے ساتھ قبر بنے گی میں نے کہا کشتی نو میں اب وہ کشتی نو بالکل پاکر شاہی تھا چھوٹی سی تختی پر چھپی تھی باریک تھی میرے پاس جو تھی وہ بڑی تختی کی تھی اس نے وہ نکال دیا نکالو جی کہاں ہے اب وہ تو سفے بھی وہ نہیں ملتے تھے نا میں دیکھنے لگا کیونکہ میں عام طور پر سفے یاد بھی نہیں رکھا کرتا میں نے مرزے کی کتابیں چونکہ دو مرتبہ پوری پڑھی ہے نا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حوالہ فلاں جگہ آنا ہے اس لیے سیاق و سباق سے میں حوالہ تلاش کر لیا کرتا ہوں خیر میں دیکھ وہ شور مچا رہے ہیں سارے جھوٹ بولا ہے نہیں ہے جھوٹ بولا ہے نہیں ہے اب اس وقت انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے میں ورک اڑتا گیا اڑتا گیا ساری ورک میں حوالہ ملا بس دے دو جی جھوٹ ہے میں نے کہا نہیں میں نکال کے دوں گا انشاءاللہ میں نے پڑھا ہوا ہے اب پھر میں اس کو اڑتا رہا دو دفعہ ورک اڑتے وہ حوالہ نظر نہیں آیا کیونکہ جو کشتی نو پہلے چھپی تھی اس میں یہ لفظ موٹا لکھا تھا کہ وہ میرے مدینہ منورہ میں میرے مقبرے میں دفن ہو اب اس میں موٹا لفظ ہی میں تلاش کر رہا تھا مل جائے وہ نہیں تھا پھر تیسری دفعہ میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو تیسری دفعہ میں نے ذرا غور سے دیکھا کہ وہ موٹا لفظ تو نہیں ہے باریک لفظ دیکھنے شروع کرے تو وہ حوالہ مل گیا یعنی جو میرے پاس کشتی نو تھی اس پر سفا سینتالیس پر تھا اور یہاں سفا چودہ پر ملا جب مل گیا تو میں نے پھر پڑھ کے سنا کے دیکھو بھی یہ لکھا ہے اب مانو کہ مرزا جھوٹا ہے تو کتاب میرے آسے پر کور کی جیب میں ڈالی چلا گیا یعنی جب تک حوالہ نہیں ملا شور مچاتا رہا نہیں ہے حوالہ جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولا ہے دیکھیے بھی ہم کیسے جھوٹ بولیں گے ہمارا نبی بھی سچ بولتا تھا ہمیں بھی کہہ گیا سچ بولنا تمہارا نبی بھی جھوٹ بولتا تھا تمہیں کہہ گیا جھوٹ بولنا تو یہ تو تمہارا کام ہے ہمارا کام تھوڑا جھوٹ بولنا تو حوالہ اٹھا کے لے تو مقصد یہ ہے کہ اسلام نے یہ جو مسائل ہیں ان کو ایسے عام فہم انداز میں بیان کیا ہے تو یہ ماں کاتل وہ ما سالہ بول آیت پچھلے جمعے ہو گئی تھی جی مسیح علیہ السلام کے بارے میں حیات مسیح کا مسئلہ نہیں تھا آیا وہ محمد منشے والا مناظرہ نہیں آیا تھا ہم نے انجیل برن بار چھپوائی تھی حضر اللہ رحمت اللہ مجھے عطا فرمائی تھی کہ یہ دس سال سے میرے پاس رکھی ہے اسے کچھ حوالے غلط ہے ٹھیک کر کے مقدمہ لکھ کے چھپوا دو ہم نے چھپوا دی تو وہ دکاندار جس نے کتاب چھپوائی تھی چونکہ مرزائی بھی انجیل برنواس کے شوقین ہوتے ہیں نا تو کتاب بیچنے رب میں چلا گیا اب یہ جو تھے مرزائیوں کو عادت ہوتی ہے مسرح یاد مسیح چھیڑ لیا اس دکاندار نے کہا بھی میں تو آیا ہوں کتابیں بیچنے تجھے اجر اگر بڑا شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو اکاڑے آ جانا کرایا تجھے آنے جانا کا میں دے دوں گا اب اس نے تو جان چھڑائی وہ پانچ چھ دن بعد سچ مچ آ گیا مرزائی روے سے اب وہ دکاندار اسے لے کر میرے پاس سکول میں آ گیا کہ یہ میں نے تو جان چھڑائی تھی اور یہ کم وقت میرے پیچھے ہی آ گیا کہ مناظرہ کرنا ہے خیر وہ بیٹھ گیا میں نے پہلے تعارف کے طور پر باتیں شروع کی کہ آپ شروع سے مرزائی ہیں مرزائیوں کے گھر پیدا ہوئے پہلے کوئی اور مسلک تدین تھا کہ جی میں مدرسہ فارغ التحصیل عالم ہوں اور پھر میں کامیا ہو گیا پہلے یہ بات ہوئی اتنی ہوئی میں نے کہا کوئی آدمی ایک دین چھوڑتا ہے دوسرے دین کو قبول کرتا ہے تو یقین پہلے دین میں کوئی خامی نظر آئی ہوگی اس لیے چھوڑا نا اور دوسرے دین میں کوئی خوبی نظر آئی ہوگی اس لیے قبول کیا نا تو پہلے دین میں تجھے کیا خامی نظر آئی تھی اور دوسرے دین میں کون سی خوبی نظر آئی جو اس کو قبول کر لیا دیکھو نا یہ تو دین کا مسئلہ بڑا اہم ہے تو بازار میں جا رہا ہو اور ویسے کوئی کہہ دے کہ تیری شلوار ٹھیک نہیں ہے تو اتار کے پھینک دے گا بغیر دیکھے تو انسان ایک کپڑا بھی اتار کر پھینکنے کو تیار نہیں ہوتا چے جائے کہ پورا دین ہی آدمی اتار کے پھینک دے تو نظر نہیں آئی دوسرے دین میں کوئی خوبی نظر آئی ہے کہ ان میں تنظیم ہے تو پھر تج سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مرزائیوں کی تنظیم سے عیسائیوں کی تنظیم زیادہ ہے وہ زیادہ منظم ہے تو اگر تنظیم کے پیچھے ایمان خراب کرنا ہے تو پھر تو کل کو عیسائی ہو جائے گا پھر فائدہ کیا مناظرہ کرنے کا تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو تنظیم ہے جو آپس میں بڑے محبت پیار سے رہتے ہیں میں نے کہا کہاں رہتے ہیں جہاں گھر ہی دو ہوں گے مرزائیوں کے وہاں وہ محبت پیار سے نہ رہے اگر لوگوں کے سامنے تو مر رہے انہوں نے وہ ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی ہاں جہاں سارے مرزائی ہو روے میں وہاں دیکھو کہ ان کی کیسی جوتیاں چلتی ہیں آپس میں قتل کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ سارے شہر میں دو مرزائی رہتے ہیں اب وہ آپس میں گھر بیٹھ کے جتنا بھی چاہے لڑے لیکن عوام کے سامنے بھی اگر ظاہر کر دیں ہم لڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ختم ہو جائے گے نا تو میں نے کہا یہ ان کی مجبوری ہے یہ تنظیم نہیں ہے میں نے کہا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دانے پھینکنے والے کو سخی نہیں سمجھنا چاہیے شکاری بھی تو دانے ہی ڈالا کرتا ہے نا تو یہ تنظیم کا جو بہانہ ہے یہ ان کے دانے ہیں شکار کے اور تو عجیب آدمی ہے ایسا بیوقوف پرندہ ہے کہ فوراً ان دانوں میں پھنس گیا ہے پھر میں نے اس سے دوسرا سوال پوچھا کہ تو نے مرزے کو مانا کیا ہے کیونکہ جتنے بھی پہلے مدعے ہوئے سچے ہوں یا جھوٹے ان کا ایک دعویٰ ہوتا تھا کہ میں نبی ہوں یا خدا ہوں یا مجدد ہوں یا محدث ہوں لیکن مرزے کے اتنے دعوے ہیں اتنے زیادہ کہ شاید سارے سائنسدان لیبارٹری میں بیٹھ کر چیک کرنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا وہ تھا گیا وہ کبھی کہتا ہے میں مرد ہوں کبھی کہتا ہے عورت ہوں مجھے حیض آتا ہے درد زی شروع ہو گیا ہے بچہ بن گیا ہے پیدا ہو گیا ہے کبھی کہتا ہے حضر اسود منم میں پتھر ہوں کبھی کہتا ہے میرا نام کرشن جی مہاراج ہے کبھی کہتا ہے ملک جے سنگھ بہادر ہے کبھی سید بنتا ہے کبھی مغل بنتا ہے کبھی یہودی بنتا ہے کبھی کچھ بنتا ہے تو یہ پتہ ہی نہیں وہ اتنے اس کے دعوے ہیں یہ پتہ لگا لینا کہ وہ ہے کیا خود یہی بڑا مشکل مسئلہ ہے کہتا جی وہ انسان پہلے پرائمری پاس کرتا ہے پھر مڈل پھر میٹرک پھر ایف اے پھر بی اے پھر ایم اے تو اس طرح مرزا صاحب نے چونکہ درجہ بدرجہ ترقی کی ہے نا تو اس لیے جو اس کا آخری دعویٰ ہے اس کو مان لینا چاہیے میں نے کہا یہ جھگڑا ہو جائے گا آخری دعویٰ کون سا ہے اس کا کیونکہ میں نے اس کی کتابیں ساری پڑھی ہیں وہ مبلغ اسلام سے شروع ہوا پھر کبھی ہندو بنا کبھی عیسائی بنا کبھی یہودی بنا کبھی مرد بنا کبھی عورت بنی کبھی خدا بنا کبھی خدا کی بیوی بنا کبھی خدا کا بیٹا بنا کبھی خدا کا باپ بنا تو اس طرح ترقی کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا آخری دعویٰ اس کا یہ تھا کر میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر کہ میں تو ایک مٹی کا کیڑا ہوں بندے دا پتر ہی نہیں کہہ ہے نہ آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر میں تو انسان کی شرمگاہ ہوں تو آخری دعویٰ میرے صاحب کا یہی تھا تو اس پر تو میرا بھی یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں مردے کا ماننے والا میں ہوں تو نہیں ہے کیونکہ تو درمیان بھی اٹک گیا ہے نا اب وہ شرم کا کہاں ہے تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ناف سے دس انگل نیچے دیکھو نا حساب کتنا آتا تھا اس کو آخر ناپ تول میں ماہر تھا نا کہ ناف سے دس انگل نیچے مرزا صاحب عوام ہے رہتے ہیں اب وہ کچھ گھبرا گیا کہتا نہیں ان باتوں پر میں مناظرہ نہیں کروں گا میں مناظرہ کروں گا حیات اور وفات مسیح پر کیا فائدہ کیا ہوگا اس پر مناظرہ کرنے کا اگر پھر جی مرزا صاحب مسیح بن جائے گا نا میں مرزے کو تو شوق تھا وہ کبھی سکھ بنتا تھا کبھی عیسائی بنتا تھا کبھی یہودی بنتا تھا کبھی پارسی بنتا تھا تو وہ صرف مسیح تو نہیں بنا نا اور آخر میں میں نے بتا دیا کہ وہ شرمگا بن گیا بس تو اس منظر سے تو گزر گیا نا اس لیے حیاتوں کو فاتح مسیح پر مناظرے کرنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں میں نے اس پر اکتی مناظرے کیے ہیں مولوی مجھ سے مناظرے کر نہیں سکتے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلو پھر دکان تم چلو اپنے مربی کے پاس کچھ دو چار مرزائی ساتھ لے آؤ تاکہ یہ نہ سمجھو میں اکیلا ہوں اور دکان پر میں آتا ہوں ایک گھنٹے کے بعد چھٹی ہوگی تو چلے گئے دکان پر بیٹھ گئے پچاس ساٹھ مرزائی بھی آ گیا اس کے ساتھ کتابوں کی دکان تھی ہاں بھائی میں نے کہا پہلے نقطہ اختلاف سمجھانا ہے کہ ہم اور آپ نے اختلاف کیا ہے مجھے کہتا آپ ہی سمجھا دیں چلو میں ہی سمجھا دیتا ہوں میں نے کہا بھی دیکھو اس بات میں ہمارا اور ان کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اس میں اتفاق ہے اختلاف اس میں ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے تشریف لائے تھے وہی زندہ ہے انہیں دوبارہ آنا ہے یہ کہتے نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اب ان کی جگہ کوئی بیروفیہ مسیح آئے گا بیروفیا نقلی مسیح میں نے مسیل کا ترجمہ نقل کیا نا بیروفیا کہ ان کی جگہ کوئی نقلی مسیح بیروپ یا مسیح آئے گا کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے وہ فوت ہو گئے اب کوئی اور مسیح آئے گا ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھو اب مسئلے میں سمجھو تاکہ بات سمجھ آئے اب یہ کیفیت بن گئی جیسے ایک آدمی کسی عدالت میں درخواست دے کہ زید فوت ہو گیا ہے اور میں اس کا وارث ہوں اس لیے زید کی جائیداد میرے نام منتقل کر دی جائے تو ایسے موقع پر عدالت دو سرٹیفکیٹ مانگتی ہے ایک تو زید کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرو اور دوسرا یہ کہ تو کیا لگتا ہے اس کا آخر کچھ لگے گا تو جائیداد ملے گی نا تو میں نے کہا جب تیرا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مسیح مرزا قادیانی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا وارث ہے اس لیے مسیح والے ساری جو جائیداد تھی وہ ان کے نام آ گئی ہے تو ہم بھی تجھ سے دو ہی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں ایک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ ہو اتنا واضح ماضی کا سیگا ہو کہ انا عیسا ماتا تاکہ جس عدالت میں رکھ دے وہ جج مان لے کہ ہاں یہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے اور دوسرا یہ کہ مرزا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا لگتا تھا کیا رشتہ تھا اس کا اس کے پاس وہ کہتے کہیں شادی تھی تو شادی میں جو مہمان ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں نا ایک تو لڑکے کے ساتھ آتے ہیں جس کو بارات کہتے ہیں ایک لڑکی والوں کے گارائے ہوتے ہیں جن کو میل کہتے ہیں ہمارے علاقے میں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں میل تو ایک آدمی نے کھانا کھانا تھا کھانا پکا نظر آ رہا تھا کہ کھانا کھانا ہے وہ سوچتا تھا کہ کن میں شامل ہوں بارات والوں میں یا میل والوں میں کہ میل والوں میں تو جلدی پکڑا جاؤں گا کہ یہ کیوں نہ کیونکہ وہ سارے اپنے رشتے دار ہوتے ہیں اور بارات میں بات کیونکہ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ دوسرے شہروں کے بھی ملے ہوتے ہیں تو اس میں آدمی کچھ کھپ سکتا ہے تو اس لیے وہ بارات والوں میں بیٹھ گیا جو بیٹھے تو آپس میں تعارف شروع ہو گیا اب یہاں تو کون ہے پوچھنے لگے کچھ کہ میں جی یہ لڑکی کا سور ہے جی یہ ماما سور ہے یہ چاچا سور ہے سسر کو سورا کہتے ہیں پنجابی میں اب وہ چلتے چلتے اس پر بھی وہ تو بتاتے رہے نا کہ تو کون ہے کہ میں لڑکی کا کٹیورا ہوں کیا ہوں ٹٹیورا سب سوچیں گے کوئی نیا رشتہ ہے پہلے سنا نہیں کہ وہ ٹٹیورا کسے کہتے ہیں کہ لڑکی کا باپ اور میں کسی زمانے میں اکٹھے ٹٹو چلایا کرتے تھے ٹٹو ہوتا ہے نا ٹٹو چلایا کرتے تھے اس لیے میں لڑکی کا ٹٹیورا ہوں تو میں نے کہا کہ تو نے بھی دو سرٹیفکیٹ پیش کرنے ایک مرزا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے دوسرے مرزا علیہ السلام کا کیا لگتا تھا ٹٹیورا تھا یا کوئی اور رشتہ نہیں آتا اس کا وہ رشتہ پتا چلے گا تو پتا چلے کہ وارث بن سکتا ہے یا نہیں بالکل جی وما ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول ترجمہ کرتا ہے نہیں ہے محمد مگر رسول مر گئے آپ سے پہلے سارے رسول میں نے کہا مر گیا کس لفظ کا ترجمہ اور سارے کس کا ترجمہ ہے بھائی اب وہ تو دکان کتابوں کی تھی والے قرآن رکھے تھے میں نے کہا جس کا وضو ہے اٹھا لو ترجمہ وہاں لکھا تھا گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول سب ترمیوں میں یہی تھا گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول میں نے کہا یہاں تو نہ مرنے کے لیے کوئی لفظ ہے اور نہ ہی سب کا لفظ ہے کئی کا لفظ ہے کئی رسول گزر گئے تو اس سے تو کچھ نہ بنا تو کل نفس ذائقت الموت موت اس میں تو سب کا لفظ آ گیا ہے نا کل نفس ذائقہ الموت موت میں نے کہا بس ایک دفعہ پڑھ لیا دوبارہ یہ آیت نہ پڑھنا کیوں جی میں نے کہا میں یہ آیت لکھ کے بھیج رہا ہوں تیری بیوی کو کہ منشا مر گیا ہوا ہے تو آگے نکاح کر لے کیوں کر لے میںف سم جایا کر تو موت میں تو بھی تو آ گیا ہے نا اگر یہ منشے کی موت کا سرٹیفکیٹ نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ کیسے بن گیا بھائی پہلے تو مان کہ تیری موت کا سرٹیفکیٹ ہے تیری جائیداد اٹھا کے لاتے ہیں بیوی بھی کسی کے سپرد کرتے ہیں کہتا نہیں جی میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوگا کہ وہ مر گیا ہے دیکھو وہی تو میں مانگتا ہوں وقت کو ضائع کر رہے ہو وہ از کال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا آیت پڑھ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ مولوی پرلے درجے کے ضدی ہوتے ہیں یہ سچی بات کبھی نہیں مانتے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہر شہر اور گاؤں میں ایک رجسٹر ہوتا ہے جو آدمی پیدا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے جو مرتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا رجسٹر کہنے کے دیکھا ہے متوفی فلاں متوفی فلاں لکھا تھا نا رجسٹر میں جو بھی مار گیا اس کا نام لکھا تھا متوفی فلاں اب وہ تو مفول کا سیگا ہے نا لیکن وہ لوگوں سے بس بار وہ لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے نا کہ اس وہاں کیا مانا ہوتا ہے کہ مرا ہوا کہتا ہے کسی سے پوچھ لیں جو پڑا ہوا ہے رجسٹر رکھ دیں متوفی لکھا ہے اس کا مانا کرے گا مرا ہوا مر گیا یہ سرٹیفکیٹ بن گیا کہتے دیکھو تم سب مانتے ہو کہ اس کا مانا مرا ہوا ہے مر گیا ہے لیکن مولوی اتنا ضدی ہے یہ بالکل نہیں مانے گا میں تو مانتا ہوں اچھا آپ مانتے ہیں میرے ہاں۔ تو مانتا ہوں اس کا مانا یہی ہے پھر عیسا علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ مل گیا میں نے کہا نہیں کیوں میں نے کہا میں نے تو عیسا علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ پوچھا اس سے وہ دے پر تو دیا بھائی کا اللہ یا عیسائی متوفی کا تو یہ ان کی موت کا سرٹیفکیٹ نہیں میں نے متوفی کا تو مانا مانتا نہیں مرا ہوا دیکھو وہ تو مانا میں نے مان لیا ہے مرا ہوا لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا نہیں کیسے جی میں نے کہا یہ تو اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا ہے اللہ تعالی کی موت کا وہ کیسے میں نے کہا کرو ترجمہ مانا چوکی دار والا کرنا ہے رجسٹر والا واہ میں نے اور اس میں نے جب کال اللہ ہو کہا اللہ نے کون کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کو یا عیسیٰ اے عیسا انی بے شک میں متوفی مرا ہوا ہوں کیونکہ چوکی دار کے یہاں تو یہی بنا ہوتا نا مرا ہوا تو میں نے کہا یہ اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا ہے مسیح کی موت کا نہیں بنا تو بڑا پریشان ہوا کہتا ہے یہ بات مجھے آج تک کسی نے نہیں کہی میں نے کہا آج تو کہہ دی ہے نا پھر کہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے تو اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے لگ گیا بڑا پریشان میں نے کہا چوکی دار والا کرنا ہے نا مانا وہ تو پھر مقبول والا مانا ہے وہ تو یہی ہوگا اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں مرا ہوں تو نہیں نہیں یہ ہوگا کہ میں تجھے موت دوں گا تو میں نے کہا وہ میں بھی مانتا ہوں پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی وہ تو اس کا انکار نہیں کرتا لیکن <clears throat> اگر میں یہی لکھ کے تیری بیوی کو بھیج دوں کہ منشا مرے گا تو ابھی سے آج ہی نکاح کر دے آگے اور تیری جائیداد تقسیم ہو جائے تو ہو جائے گی مروں گا تو پھر ہوگی نا تو میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے پھر بات ہوگی نا پھر ان کی وراثت تقسیم ہوگی اب کیسے ہوگی اب اس بیچارے کے پاس یہی سرٹیفکیٹ تھا خاموش ہو کے بیٹھ گیا اچھا جی میری کہتا بس اب آپ کریں بات میں چلو میں کرتا ہوں ان کا قرآن پاک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وہ ماں کاتا لو ہو مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا قتل عربی زبان کا لفظ ہے انگریزی میں لفظ کل کے ہم من ہے کسی کو مار دینا گلا گھونٹ کے مار دو تلوار سے ٹکڑے کر دو آگ میں جلا دو پانی میں غرق کر کے کسی طریقے سے بھی کسی کی جان نکال دو اس کا عربی میں قتل کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کاتا لو ہو مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا تو رد ہو گیا کہ مسیح علیہ السلام مرے نہیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے تو کس طرح کہتے مارا ہے کہتے سوڑی پر مارا تھا تو قرآن نے ترقی کر کے فرما دیا بھگوا ماسالا گرو ہو اس کو کسی نے لکڑی پر لٹکایا تک نہیں یعنی سولی پر مرنا تو کجا سرے سے یہی غلط ہے کہ مسیح اسلام کو سولی پر لٹکایا گیا دوسرے سے لٹکا ہی نہیں گئے تو ترقی کر کے بات کہہ دی نا اب آگے یہ شبہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں مرے لٹکائے نہیں گئے سرے سے تو یہ لوگوں میں بات مشہور کیسے ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام مر گئے عیسائی بھی کہتے ہیں یہودی بھی کہتے ہیں تو اللہ ولاکن شب شبھ لاکن اس ادراک کے لیے آتا ہے نا کہ جس چیز کی پہلے سے نفی ہوگی بعد میں کسی کے لیے اس بات ہوگا ہم کہتے ہیں کہ زید نہیں آیا لیکن عمر تو کیا مطلب عمر آیا اب یہی نکلے گا نا ولاکن کاتلو و سلابو من شب لہم کہ قتل ضرور ہوا مرا ضرور کوئی سولی کر لیکن وہ مسیح نہیں تھا مسیل مسیح تھا ولاکن شب بہا اس جیسی شکل بن گئی نا مسیح جیسی تو میں نے ترجمہ کیا مسیل مسیح تھا جو مرا تھا اب اس شبے کا جواب تو سمجھ آ گیا کہ مسیح علیہ السلام سلیب پر نہیں مرے کوئی مسیل مسیح مرا ہے لیکن مسیح علیہ السلام کو بھی کسی نے دیکھا تو نہیں پھر وہ کہاں گئے چلو کوئی اور مر گیا اس کے بعد مسیح علیہ السلام کسی کو نظر تو نہیں آئے وہ کہاں گئے تو قرآن کہتا ہے وہ ماں کا تلو ہو یقیناً مسیح السلام کو یقیناً کسی نے نہیں مارا بر رافا اللہ علیہ بل کے بعد رافا ماضی کا سیگا آیا ہے کہ جب وہ کسی مسیل مسیح کو مار رہے تھے اس سے پہلے مسیح آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے جب وہ کسی مسیل مسیح کو مار رہے تھے اس سے پہلے رافع ماضی کا سیگا ہے نا اس سے ماضی کے زمانہ میں مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے مجھے جلدی سے کہتا جی رفا کا کیا مانا ہوتا ہے رفا درجہ بھی ہوتا ہے رفا روح بھی ہوتا ہے رفا جسمانی بھی ہوتا ہے کتنے معنی ہوتے ہیں رفا کے میرے ساتھ دس کروڑ ہوں گے آپ بات کریں کیا چاہتے ہیں جتنے چاہیں کرنے اپنے مانوں کو کیا ہوتا ہے لیکن کتنے بھی معنی ہو یہاں رفع جسمانی جسمانی ہی مراد ہے اور کوئی معنی بنتا ہی نہیں یہ میں مانتا ہوں کہ ہر زبان میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی ہوتے ہیں لیکن حقیقت اور مجاز کو سیاق و سباق خود متعین کر دیا کرتا ہے کیونکہ کے لفظ شیر ہے حقیقی معنوں میں درندے کے لیے بولا جاتا ہے اور مجازن میں بہادر کو بھی کہہ دیتے ہیں اب میں فکرہ بولتا ہوں کہ ابھی اخبار میں خبر پڑی کہ چڑیا گھر میں شیر نے ایک انسان پر حملہ کر دیا اور وہ بیچارہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے پہلے ہی دم توڑ گیا تو اب دنیا میں کتنی جگہ شیر بمانی بہادر آدمی استعمال ہوا ہو لیکن اس فکرے کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جانور مراد ہے کوئی ہزار شیر پڑھ دے کہ جی فلاں جگہ شیر بہادر کے معنی میں آیا ہے لیکن یہ فکرہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں درندہ مراد ہے پھر میں کہتا ہوں دوسرا فکرہ سنو بھائی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہمارے شیر نے گسل کر لیا ہے کپڑے پہن لیے ہیں بس ابھی ایک منٹ کے بعد اس کی تقریر شروع ہونے والی ہے تو اب دیکھیے یہاں بھی لفظ شیر آیا نا اب کتنی جگہ کوئی حدیثیں پیش کرے کہ شیر مانے درندہ ہوتا ہے کوئی شیر پڑتا چلا جائے لیکن یہ فکرا بتا رہا ہے کہ شیر سے کوئی بہادر آدمی مراد تو سیاق و سباق سے مانا بالکل متعین ہو جاتا ہے اس میں کسی کو شک شبہ رہتا ہی نہیں اب یہاں جو ہے اگر ماں کا تلو ماں کا تلو ہو یقیناً بر رافا اللہ ہے میں نے کہا آپ دیکھیے کوئی بچہ بھی اتنا بیوقوف نہیں جو یہاں رفا جسمانی کے علاوہ کی اور مانا کر سکے میں مثال دیتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں دو تین آدمی بڑے پریشان بھاگے آئے کہ فلاں جو ذمہ دار تھا آج اس کے دشمن یہ قتل کرنے آ گئے تھے اس کا گراؤ کر لیا تھا مکمل گراؤ ہو گیا تھا اس کا این موقع پر اس کے دو دوست آئے کار پر اور وہ چودھری صاحب کو اٹھا کے لے گئے اب یہاں ایک ہی مطلب ہے کہ جس چودھری کے جس جسم کو قتل کرنے آئے تھے اسی جسم کو زندہ کار میں بٹھا کے لے گئے ہیں کوئی بچہ بھی ایسا بیوقوف نہیں ہے جو یہ کہے کہ چودھری صاحب کو تو قتل کر دیا ہے اس کی چیئرمینی کار میں رکھ کے لے گئے تھے رتبہ اس کا یا چودھری صاحب تو قتل ہو گئے وہ حافظ قرآن تھا اس کا حفظ قرآن کار میں رکھ کے لے گئے یا چودھری صاحب تو قتل ہو گئے لیکن اس کی روح وہ کار میں رکھ کر لے گئے ہیں تو یہاں جو بھی سنے گا دیکھو ایک ماحول ہے گراؤ ہے قتل کرنے والے آ ہیں مسیح علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں یہ سارا ایک وقوع پیش آ چکا ہے اب ایسے موقع پر اٹھانے کا ایک ہی معنی ہوگا کہ مسیح کو قتل سے بچا کر زندہ اٹھا لیا گیا اور کوئی معنی زین میں آ سکتا ہی نہیں تو اس لیے یہاں ایک ہی معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھانا اب ایک شبہ ابھی باقی رہ گیا قرآن سارے شبے دور کر دیتا ہے نا وہ یہ کہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے لیکن جیسے سب کو موت آنی ہے ان کو بھی موت آنی ہے یا نہیں اور اگر موت آنی ہے تو آسمانوں پر ہی فوت ہو جائیں گے یا دنیا میں آ کر فوت ہوں گے یہ شبہ باقی تھا تو قرآن نے کہا وہ امن اہل کتاب اللہ یو من قبل موت ہی کہ ضرور ضرور اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے تو معلوم ہوا کہ وہ آئیں گے جہاں اہل کتاب بستے ہیں وہاں وہ زمین پر بستے ہیں یا آسمان پر تو مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اسی زمین پر آئیں گے آسمان سے اتریں گے لوگ ان پر ایمان لائیں گے قبل موت ہی مسیح کی موت سے پہلے یہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں مسیح اسلام کے لیے موت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے لیکن یہ بتا دیا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ قبل موت کا زمانہ ہے تو میں نے کہا تو ترجمہ تشریح کرتا تھا چوکی دار کے ڈیشر سے اب میں بخاری سے اسی حدیث کی تفسیر سناتا ہوں اب وہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ولزی نفس و محمد ان یاد ہی حضور پسم تو اتنے سچے تھے کہ بغیر قسم کھا جی کوئی بات ارشاد فرما دے تو کافر تک ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اور جس بات پر قسم کھا کے بات فرمائے اس کے سچے ہونے میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ ویسے نہیں لن جرن نہ فی کم ای سب نمر مریم حاکمن عدلن ضرور ضرور نازل ہوں گے لجن جلن پیدا نہیں ہوں گے نازل ہوں گے اتریں گے فی کم تم میں عیسیٰ بن مریم غلام غلام امن بن کسیٹی نہیں عیسا بن مریم حاکمن حاکم بن کر آئیں گے کافروں کے محکوم بن کر نہیں آئیں گے مرزا تو کافروں کا محکوم تھا نا ادن انصاف کرنے والے ہوں گے یعنی کہ پچاس جلدوں کے پیسے لیے اور پانچ دے دی کہ بس سفرے کی کوئی قیمت نہیں یکسر سلیب سلیب کو توڑ دیں گے کوئی سلیب دنیا میں باقی نہیں رہے گی آج ایک ایک سلیب جو لگی ہوئی ہے وہ مرزے کے جوٹے ہونے کی دلیل ہے یک تو خنزیر میں نے کہا خنزیر جو ہے وہ نہیں ڈرتا مرزائی سے وہ آ کر کھڑا ہے کہ تیرا مرزا جھوٹا تھا اگر وہ سچا ہوتا تو میں دنیا میں نہ ہوتا تو جتنے دنیا میں خنزیر ہے لو اتنے مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیلیں ہیں ہر ہر خنزیر مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے آگے فخر ان تم بھائی مینال کتاب اللہ لگو من وہی قبلا موت ہی اب میں نے جب یہ بیان کیا تو میں نے کہا اب میں نے بھی قرآن کا فیصلہ سنا دیا ہے کوئی جواب تو مجھے کہتا ہے کہ جہاں تک مسئلے کے سمجھانے کا تعلق تھا وہ تو آپ نے بڑے عام فہم انداز میں سمجھا دیا اب تعلق ہے کہ میں مانتا ہوں یا نہیں تو کہتا ہے میرے دل پر جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے مضبوط ہیں وہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والے نہیں یہ کہہ کر ٹیپ اس نے اٹھائی اور چلا گیا تین ماہ بعد میں اسکول میں بیٹھا تھا تو آیا السلام علیکم میں خاموش رہا السلام علیکم میں خاموش رہا جی آپ سلام کا جواب نہیں دیتے میں نے کہا مرتدوں کے سلام کا جواب نہیں ہوتا کہتا جی میں تائب ہو گیا ہوں دل تو میرا اسی وقت مان گیا تھا لیکن چونکہ وہاں بڑا زور ہوتا ہے ربے میں اس مسئلے پر اس لیے میں ٹیپ لے کر گیا قاضی نذیر کے سامنے رکھی عبد المالک کے سامنے رکھی جو بڑے بڑے مناظر تھے کہ بھئی یہ ٹیپ سنو اس کا جواب دو ورنہ میں چھوڑتا ہوں تمہارا دین تو کسی نے جواب نہیں دیا اس لیے پھر میں طائب ہو گیا میں نے زندگی وقت کی ہوئی تھی مرزائیت کی تبلیغ کے لیے اب میں واپس آ گیا ایک دکان بنا لی تو کوئی مہینہ ڈیڑھ دکان پر بیٹھا کچھ چل نکلی ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ جب کافر تھا تو ساری زندگی دی ہی تھی تو اب چلا تو لگا انہیں جا کر <laughs> تو کہتا دکان پر لڑکے کو بٹھا کر آج میں رائے گڑھ جا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ اکاڑے میں اتر کر مولوی صاحب کو خوشخبری بھی سنا دے کہ آپ کا منازع جو ہے وہ مؤثر ہوا ہے اور الحمدللہ اس کا جواب روے میں کہیں نہیں ہے مرزائی جی بالکل جواب نہیں دے سکے اس لیے میں نے توبہ کر لیا ہے اور اب کہتا ہے میں چلے کے لیے جا رہا ہوں آپ میرے لیے مزید استقامت کی دعا فرمائیں تو مقصد یہی ہے کہ یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اصل مسئلے پر آنے نہیں چاہتے عید ادھر کی باتوں میں لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں تاکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں آئے ہی نہ وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین اس اللہ تعالیٰ ربی بالکل